وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من من شرور ومن ومن سيئات الله فلا فلا مضل له له هادي ونشهد لا نو الله وحده لا شريك له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

بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم وهو تحبونها من الله الله قريب المؤمنين وقال تعالى مشرم خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تعالى گا لعلى خلق عظيم وقال الله تعالى زجل الناس حب الشعبات والنساء بالبنين وقال الله وقال ترجل الزهب بالكبة والخير المسومة بالأمان والأرض ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب وقال الله تعالى ادعو سبيل گوپالا سبھی ربلی ربل حکمتی بند بجا دن سو گوال لالا بان فتفرق بكم عن سبيله وقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا بصیر اتبعني میرے محترم دوست اور بزرگ انسان کی دنیا اور آخرت کی زندگی کا بننا اجتماعی طور پر بننا اور انفرادی طور پر بننا اسی طرح دنیا کے حالات کا بننا یہ موقف ہے اس بات پر کہ یہ انسان اپنی جان اور مال کو اللہ کی رضامندی پر خرچ کرے اللہ نے ہر انسان کو جان کی طاقت دی ہے اور مال کا سرمایہ دیا ہے اس سے کوئی انسان خالی نہیں یہ بات الگ ہے کہ کسی کو جان کی طاقت کم دی کسی کو زیادہ کسی کو عمر زیادہ دی کسی کو کم مال کا سرمایہ کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم لیکن اس کا استعمال اگر صحیح ہو جائے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے صحابہ کے رام اللہ تعالیٰ کے اندر کرایا اگر اس پر جان اور مال کا استعمال ہو جائے تو اس کا خرچ ہو جائے تو پورے عالم کے اندر امن و امان اللہ کے فیصلے سے آئے گا پریشانیاں دور ہوگی رحمت العالمین کے طریقے سے پورے عالم کے اوپر رحمت برسے گی اور اسی طرح جو جو مرتا رہے گا قبر کے اندر کا نظام بھی اس کا ٹھیک ہوتا رہے گا قبر کے اندر اسے راحت ملے گی جنت کے بچھونے بچھائے جائیں گے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور قیامت تک اس کی نیند پوری ہوگی سنایا جائے گا اور قیامت کا دن اس کے لیے بہت آسان ہوگا ایمان والے کا قیامت کا دن اتنا آسان ہوگا اور اتنی آسانی کے ساتھ گزر جائے گا کہ جیسے چند رکعت نماز پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت قیامت کے دن ایمان والے کا لگے گا اور اس کے بعد پھر جب جنت میں داخل ہوا تو وہاں پر نہ کسی قسم کا ڈر ہوگا نہ کسی قسم کا ہم ہوگا اور جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ محبت فرمائے گا وہ ساری انسانی نعمتیں ہمیشہ ایک میں ہوں گی دودھ کی پانی کی شہد کی اور تحقیق شراب کی نہریں سونے چاندی کی اینٹوں میں بنے ہوئے مکانات جس کے جوڑنے کا دارا مشکل کا جنت کی زمین کی مٹی زعفران کی اور پتھر اور کنکر جو ہوں گے وہ ہیرے اور جواہرات کے جوانی جنمتی کو ایسی ملے گی تو بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا اور کپڑے ایسے ملیں گے تو جو کبھی نئے نہیں ہوگی میرے محترم دوستوں دنیا کے اندر بھی شام آخرت کے اندر بھی کامیاب اور پورے عالم کے اندر انڈوام جبکہ آدمی کی جان اور آدمی کا مال اللہ کی مرضی پر خرچ ہو مثلا الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مال کو اللہ کی رضامندی پر خرچ کرنا اور اسی طرح ری اللہ کی میں نسلی ہو تیرا اللہ جان کو بھی اللہ کی رضامندی پر خرچ کرنا جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی تشریف آنے سے پہلے کتنی بد امنی پورے عالم میں تھی اور زیادہ تر حجاز و مقدس میں تھی جو رسول میں پیار چل رہا ہے وہاں پر اس ایریے میں امن و امان قائم ہو گیا اور وہ پارٹی جو زندگی کو لے کر جب صحابہ دوسرے علاقوں میں گئے اور دوسرے علاقے کے لوگوں نے ان کی زندگی کو دیکھا تو جو لوگ سبھی فطرت قسم کے لوگ تھے وہ سمجھ گئے اور انہوں نے یہ امن و امان والا اور ایمان والا راستہ اختیار کیا اور علاقے کے علاقے اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان اور مال کو اللہ کی رضامندی پر خرچ کرنے کی ترتیب بتائی اور وہ ترتیب کیا ہے قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جان کو اللہ کی رضامندی پر لگاؤ مال کو اللہ کی رضامندی پر لگاؤ یہ جو ترتیب آپ آج چلائیں گے وہ تو بالکل غلط ہے کہ جان کو تو لگا دیا مال کے کمانے پر مال کو لگا دیا جان کے بنانے پر مال کما کر پیٹ کے اندر کھانا بدن کے اندر کپڑا رہنے کے لیے مکان سوار ہونے کے لیے سواری اور زندگی پوری کی جان کو مال پر مال کو جان پر لگائی اور آدمی اپنی زندگی پوری کر کے چلا گیا جیسے محمد جہاں پیدا ہوا وہیں پر سبکتا رہا اور سبک سبک کے مر گیا تو یہ کوئی زندگی اچھی زندگی ہے اچھی زندگی جان اللہ کی رضامندی پر لگے اور مال اللہ کی رضامندی پر لگے لیکن اللہ تعالیٰ بدائی دیے کو تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر جان اور مان لگانے کا کوئی نمونہ ہونا چاہیے وہ نمونہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرانی ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامانی ہے ایک اجتماعی ماحول بنایا صاحب کام جو ادائی تعلق ہنڈائن کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہم لوگوں کو کہ جس صاحبوں کو میرے والذين غیر بإحسان رضي الله پیاس ملے گی پیرا چاہیے اسے بیوی کی ضرورت ہوگی رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہوگی پہننے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہوگی یہ وہ انسانی تقاضے ہیں جو سارے جانداروں کے اندر پائے جاتے ہیں تو ایک تو عام جانداروں کی نسبت انسان کو ملی اور دوسری نسبت اللہ نے انسان کو فرشتوں والی دی عام جانداروں کی نسبت ملنے کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ نے تقاضے ڈالے جیسے بیوی کا تقاضا کھانے کا تقاضا پینے کا تقاضا مکان کا تقاضا کاروبار کا تقاضا یہ تقاضے انسان کے اندر اللہ نے ڈالے اور ان تقاضوں سے پورا کرنے کی اجازت بھی دے دی تو ایک تو انسان کی جان اور مال اپنے تقاضوں سے پورا کرنے پر لگے انسان ہونے کے ناطے اور جاندار ہونے کے ناطے لیکن اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری نسبت بھی دی اور وہ ہے فرشتوں والی فرشتوں والی نسبت کے اعتبار سے اس کی جان اور مال جو ہے وہ عبادات پر لے گی کیونکہ فرشتے عبادت کرتے ہیں تو فرشتوں والی نسبت چونکہ اس انسان کو مل گئی تو اس لیے یہ انسان عبادت پر بھی اپنی جان اور مال کو لگائے گا اور فرشتوں کے زمرے میں شامل ہوگا جانداروں کے اور جانوروں کے زمرے میں سے نکل کر عبادت کے راستے میں فرشتوں کے زمرے میں داخل ہوگا یہ دوسری نسبت دی ایک تیسری نسبت انسان کو اللہ نے وہ دی جو فرشتوں کو بھی نہیں دی وہ نسبت اللہ نے جو انسان کو دی ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہونے کی نسبت ہے تو اس انسان کے اندر اللہ کا خلیفہ ہونے کی استعداد رکھی ہے یہ تیسری نسبت ہے اس نسبت کے اعتبار سے یہ انسان لوگوں کے ساتھ اخلاق برتے گا چونکہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے تو خلیفہ ہونے کے ناطے یہ بھوکوں کو کھلائے گا کیونکہ یہ رزاق کا خلیفہ ہے اور یہ لوگوں کے عہدوں میں پردے ڈالے گا کیونکہ یہ ستار کا خلیفہ ہے اور یہ لوگوں میں رحم کرے گا کیوں یہ رحیم کا خلیفہ ہے یہ لوگوں پر کرم کرے گا کیوں کہ یہ کریم کا خلیفہ ہے یہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرے گا کیونکہ یہ غفار کا خلیفہ ہے اسی طرح اگر کوئی نامناسب ماحول بن رہا ہو تو اس نامناسب ماحول کو دور کرنے کے لیے کہیں پر آنکھیں دکھانے کی بھی ضرورت پڑے گی تو وہاں پر یہ آنکھ بھی دکھائے گا کہ یہ کہار کا جبار کا خلیفہ بھی ہے تو اس بنا پر اللہ کا خلیفہ ہونے کے ناطے اس کے اندر اخلاق آئیں گے اور یہ اپنی جان اور مال کو اخلاقیات کے اوپر خرچ کرے گا یہ اپنی جان اور مال کو اخلاق پر خرچ کرے گا یعنی دوسروں کی ضرورتوں پر اپنی جان اور مال کو لگائے گا بغیر کسی معاوضے کے اخلاق جو ہے وہ اپنی جان اور مان سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا اور اس کا بدلہ اس آدمی سے نہ لینا یہ اصلی اخلاق ہے اغراض کے ماتحت اور اخلاق بڑھتے جائیں تو یہ اصلی اخلاق نہیں بلکہ یہ نقلی اخلاق ہے نقلی اخلاق سے آدمی خدا کا حریفہ نہیں بنتا خدا کی خلافت کے جواب انسان کے اندر جو اجاگر ہوں گے وہ اصلی اخلاق سے ہوں گے جو صاحب کرام اضمان اللہ تعالیٰ کے اندر تھے تو مہمان آیا تو اس کے کھلانے کے لیے بتی بجھا دی ٹھیک کرنے کے بہانے اور مہمان کو پیٹ بھر کر کھلا دیا اور گھر والے فاقے میں رہے یہ جواہر صحابہ کے اندر اجاگر ہوئے صبح کے وقت میں یہ صحابی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ رات کو کیا کام تم نے کیا کہ قرآن میں ایسا کام کرنے والوں کی تعریف اتری یو سیرو نالا ام خوشی بہم بھی کہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے اپنی ضرورتیں قربان کر کے اور دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہے اور خوش ہو رہے حالانکہ آٹھ گھنٹے کی بھوک دور کی آپ انداز لگاؤ ارے وہ رات کو کھانا کھلایا آٹھ گھنٹے تک کی بھوک دور ہو گئی بس دوسرے دن پھر بھوک آ گئی آٹھ گھنٹہ کسی کی بھوک کو دور کرنا اس پر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کی تعریف قرآن کے اندر اتارتے ہیں اور قیامت تو قرآن یہ آئے لاکھوں کروڑوں کی مقدار میں لوگ پڑھیں گے کس قدر اس کے لیے خوشی کی بات ہے کہ جس نے کسی کی آدھ گھنٹہ بھوک دور کی اللہ کتنے خوش ہوئے اور اللہ کتنے راضی ہوئے اور اللہ کا کتنا تعلق اس آدمی کو ملا لیکن یہ تعلق اللہ کا جو ہے نا یہ جتنی نیکی بڑے میں بڑی کریں گے زیادہ میں زیادہ کریں گے تو وہ تعلق اللہ کا بڑھتا رہے گا اللہ کی رضامندی بڑھتی رہے گی اور جنت کے درجات میں بجلیاں بڑھتی رہیں گی مال کے بڑھنے کو تو انسان محسوس کرتا ہے لیکن اللہ کی رضامندی بڑھتی رہے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق بڑھتا رہے اور جنت کے درجات بڑھتے رہے اس کی طرف آدمی کی نگاہ نہیں جاتی کیونکہ یہ چیزیں نظروں سے اوجھل ہے تو اس کا کوئی تھرمامیٹر بھی نہیں کہ کون سے تھرمامیٹر جو ناپے کیا اللہ کتنا راضی ہوا اگر پانی ایک گلاس ہو تو وہ بھی پانی اور پوری نہر ہو تو وہ بھی پانی اور ایک ٹنکی ہو تو وہ بھی پانی اور پندرہ نہریں ہو تو وہ بھی پانی پانی تو سب ہے پانی کا موقع پر بولا جاتا ہے لیکن ایک گلاس پانی اور پندرہ نہریں پانی تب اندازہ لگائیے پانی تو یہ بھی پانی تو وہ بھی لیکن پندرہ نہروں سے پتہ نہیں کتنے باغات اور کھیتیاں اس کے ذریعے آباد ہوں گی یہ سارے انداز انسان لگاتا ہے لیکن اللہ تھوڑا راضی ہوا اس سے زیادہ راضی ہوا اس سے زیادہ راضی ہوا یا اللہ ناراض ہوا تو تھوڑا ناراض ہوا یا اس سے زیادہ ناراض ہوا یا اس سے زیادہ ناراض ہوا کیونکہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اتنی زیادہ سزا دے گا اور جتنا زیادہ راضی ہوگا اتنا زیادہ بدلا دے گا اب اس کا کوئی نہیں اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نے بتایا ہمارے کے کہ فلا عمل کرو گے تو دستی کی فلا عمل کرو گے تو سات چوری کی فلا عمل کرو گے تو سات بائی کی اور پھر دو حدیثوں کو ملاؤ تو انچاس کروڑ دے کی تو یہ کیا ہے اللہ کی رضا مندی کی بگنیا اللہ کتنا راضی ہوا اور اسی طرح اللہ کے ناراض ہونے کی درجات بھی ہے ایک آدمی کو قتل کیا اس سے اللہ کتنا ناراض ہوگا اگر پانچ سو کو قتل کیا تو پانچ سو گنا زیادہ ناراض ہوگا سزا جو ہوگی وہ پانچ سو گنا زیادہ ہوگی اور وہاں پر جو بدلا ملے گا اور وہ ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ بدلا ملے گا دنیا کے اندر بدلا پورا مل ہی نہیں سکتا اور سزا پوری دی ہی نہیں جا سکتی ایک آدمی کو قتل کیا اسے بھی پھانسی لگے گی پانچ سو آدمیوں کو قتل کیا اسے بھی پھانسی لگے گی اس سے زیادہ جج کر نہیں سکتا اللہ نے خان نہیں ایک آدمی کو قتل کرنے کی جتنی سزا پانچ سو آدمیوں کو قتل کرنے کی اس سے پانچ سو گنا زیادہ سزا اس کے ہے دنیا کے اندر انعام ملا ایک آدمی کو پانچ لاکھ کا دوسرے آدمی کو پچاس کروڑ کا اس نے زیادہ بڑا کارنامہ دیا لیکن یہ دونوں جب ہوٹل میں جائیں گے تو وہ پیاری ہے تو اس کو کھائیں گے یہ نہیں کہ بھائی جس نے پچاس کروڑ کا انعام دیا تو شاید وہ پندرہ ہزار پیاریاں پی گیا تو انعام کو بہت پینا تھا ہر چیز نے کتنا ہی بڑا انعام ملا ہو کتنا ہی بڑھیا مکان بنا لیا اس نے اور کم انعام والے نے اپنے گھٹیا مکان بنایا لیکن رات کو سوئیں گے تو وہی تین بائی سات فٹ کی جگہ پر وہ غریب آدمی بھی سوئے گا مالدار بھی سوئے گا ایسا کبھی نہیں ہو رہا میں مالدار ہوں میرا بہت بڑا بنگلہ ہے اس میں کئی کمرے ہیں تو ساری رات میں محتر ہے کہ سر میں بہت بڑا مالدار مالدہ مہتر ہوگا محتر ہوگا کی پوری نہیں ہو رہی پانچ سات بائی تین فٹ کی جگہ گھیر کر غریب میں بس ذرا کیفیت کے اندر تھوڑا فرق ہوگا وہ سیدھی سادی چٹائی پہ لیٹے گا لیٹے گا یہ نرم گڈے پہ لیٹے گا اتنا تو فرق ہوگا لیکن جگہ اتنی نہیں گرے گا تو دنیا میں بدلا پورا نہیں مل سکتا اور دنیا میں سزا پوری نہیں مل سکتی پوری سزا اور پورا بدلا اللہ تعالیٰ آخر کے اندر دیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے اعتبار سے ہوگا کہ آٹھ گھنٹہ ایک آدمی کی بھوک دور تھی اس پر اللہ خوش ہو کر قرآن میں فکر کر رہے اپنی رضامندی بتا رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ لوگ جماعتوں میں پھر کر اللہ کے بندوں کو بازاروں سے لا کر مسجدوں کے اندر لا کر ان کا ذہن بنا کر اور ان کے چلے وصول کر کے ان کے اندر جو دین داری آپ لائے اور دین داری کی بنا پر یہ کروڑ ہر کروڑ سال کی چاند کی بھوک سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے کھانے پینے میں یہ چلے گئے تو بتائیے ایسے محنت کرنے والوں سے اللہ کتنا راضی ہوگا اس کو ہم اپنی زبان سے ہی بتا سکتے میرے قرآن کی آیت اس درجے کو مقرر کر رہی کہ آٹھ گھنٹے کی بھوک کے دور ہونے پر اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کا ذکر فرمائے قرآن میں تو جو آدمی کروڑ ہر کروڑ سال کی بھوک کسی ایک بیٹی کو دیندار بنا کر دور کرے تو اس سے اللہ کتنا راضی ہوگا اور اگر سال بھر کی جماعت میں پھر کر ایسے کروڑ کروڑ مرنے کے بعد کی تو اس سے اللہ کتنا راضی ہوگا میرے محترم دوستوں زندگی بھر ایسے جتنے کام کرتا رہے گا اللہ کو راضی ہونے کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے کسی طرح ناراض ہونے کے بھی درجات ہے غلط کام کرنے کی بنیاد پر جتنے غلط کام کرے گا اتنے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے کتنے کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں کتنے کاموں سے اللہ راضی ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے قیامت کے لیے توڑے جائیں گے کیا ایک پلڑے میں بھرا ہوا ایک پلڑے میں یہ دونوں کو تولا گیا اگر یہ دونوں کے دونوں برابر برابر ہو گئے تو پھر انتظار رہے گا اگر ایک بیٹی آ گئی تو یہ آدمی جنت پہ جائے گا اس ایک بیٹی کی وجہ سے زندگی بھر کی بیٹیاں تو برائے کے مقابلے میں چلی گئی لیکن ایک بیٹی کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تھا یا کسی ننگے کو کپڑا دیا تھا اس ایک لے نے اسے جنت میں داخل کیا تو آپ انداز لگائیے کہ پوری دنیا سے دردنا بڑی جنت اسے ایک نیکی پر ملی ایک نیکی سات زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے اسی طرح خدا نہ ہاستا اگر ایک گنا آ گیا تو نیکیوں کا اندر ہلکا ہو گیا اور یہ آدمی جانور کے اندر چلا گیا تو اللہ کے ایک حکم کا ٹوٹنا ساتوں زمین آسمان کے ٹوٹنے سے زیادہ خطرناک ہے اور اللہ کے حکم کا پورا ہونا ساتوں زمین آسمان کے ہاتھ میں آنے سے زیادہ قیمتی ہے اور کسی آدمی سے اللہ کے حکم پورے نہیں ہوئے اور اللہ کے حکم ٹوٹے دونوں کام کیے تو اس کو کیا مطلب توڑا جائے گا کام من سکولت نہ جین من حفت نہ نیکیوں کا پہلا بھاری کے جنت نیکیوں کا پہلا ہلکا کے جہنم تو میں یہ بات اب کر رہا تھا کہ اخلاق کے طور پر بھوکوں کا کھلانا لوگوں کا پہنانا ایموں کا چھپانا یہ خدا کی خلافت کے جواہی ہے تیسری نسبت جو اللہ نے دی انسان کو وہ اللہ کا خلیفہ ہونے کی نسبت ہے یعنی اشار اور ہمدردی والی نسبت ہے رحم اور کرم والی نسبت ہے عیبوں کا چھپانا غلطیوں کا معاف کرنا یہ نسبت ہے بھوکوں کا کھلانا ننگوں کا پہنانا غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیوں کی شادیاں کرنا بغیر مکان والوں کے مکان بنا دینا مصیبت جگہوں کی مصیبتوں کا دور کرنا یہ جتنا انسان کے اندر آتا چلا جائے گا اس کے اندر خدا کی خلافت کے جو استعداد تھی وہ جواہر اس کے اندر منتقل ہو رہے ہیں یہ تیسری نسبت ہے ایک چوتھی نسبت بھی ہے جو اللہ نے اس انسان کو دی تین نسبتیں کیا ایک تو عام جان والی نسبت اس کے ناطے اپنے تقاضوں کا پورا کرنا دوسری نسبت فرشتوں والی اس کے ناطے خدا کی عبادت کرنا تیسری نسبت خدا کی خلافت والی جس کے ناطے لوگوں کے ساتھ اخلاق کا برتنا یہ تین نسبت اور چوتھی ایک نسبت اور بھی وہ ہے نیابت نبوت انبیاء کرام علیہ السلام السلام کی نیابت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی نبیوں کی نیابت نبیوں کی نیابت کے ناطے یہ امت اپنی اور مال کو دعوت کے اوپر حج کرے گی پھر نبیوں کی نیابت کے اندر بھی دو باتیں ایک تو دوسرے انبیاء کرام علیہ صلاحت السلام کی نیابت اور ایک سید الانبیاء علیہ صلاحت السلام کی نیابت دوسرے نبیوں کی نیابت کے ناطے یہ اپنے اپنے علاقے میں کام کرے گا جیسے یعنی حضرت علیہ السلام نے مصر میں کام کیا شعیب علیہ السلام نے مدیم کے دعوت کا کام کیا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے گھرانے میں دین کی دعوت کا کام کیا اور حضرت علیہ السلام نے ایک مخصوص تعداد کے اندر جو ایک لاکھ سے زیادہ جس نے دین کی دعوت کا کام کیا نو علیہ السلام نے اپنے قوم کے اندر دین کی دعوت کا کام کیا تو ندیوں کی نیابت میں یہ آدمی اپنی قوم کے اندر بھی اپنے علاقے کے اندر بھی گھرانے کے اندر بھی اپنے ملک کے اندر بھی شہر کے اندر بھی اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرے گا لیکن پوری دنیا کے سارے اندر اپنے اپنے علاقوں اور اپنے اپنے ملکوں کے اندر دین کی دعوت کا کام کرنے والے بن جائیں یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ سید والی جو نیاب ہے یعنی ہاتھی نبوت والا کام یعنی نقل حرکت والا کام یعنی ان فلم حفاظتوں میں ٹھکانا والا کام یعنی چلت پھرت والا کام اللہ کے دین کی دعوت کا یہ جب تک نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ندیوں والی محنت جو اپنے اپنے اپنے مقام پر کرنے کی یہ زندہ نہیں ہوگی اور جب تک ندیوں والی محنت زندہ اپنے اپنے مقام پر نہیں ہوگی تو اس وقت تک آدمی کے اندر جانور بننے سے نکل کر عبادات کر کے فرشتوں کے سمرے میں آ کر عبادت میں طاقت پیدا کر کے فرشتوں سے آگے بڑھ کر خدا کے جواہر کو اپنے اندر پیدا کر کے آدمی با اخلاق بنے یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر ندیوں والی محنت چالو نہ کی جائے لیکن یہ میری بات کو یاد رکھنا کہ ہر علاقے کے اندر نبیوں والی محنت چالو اس وقت ہوگی جب سید الانبیاء والی جو محنت ہے نقل حرکت والی اور چلک پھرت والی محنت جب تک یہ چالو نہیں ہوگی اس وقت تک نبیوں والی محنت یعنی مقامی دینی دعوت کا کام چالو نہیں ہوگا اور جب تک وہ چالو نہیں ہوگا تو پھر انسان کا با اخلاق بننا اور انسان کا عبادت گزار بننا اور انسان کا جانور تنے کے اندر سے نکلنا یہ بھی نہیں ہوگا تو میرے محترم دوستوں چار نسبتیں ہو گئی ایک تو عام جانداروں والی نسبت اس کے اندر جب اپنے تقاضوں کا پورا کرنا اس پر جان مال کا لگانا ایک فرشتوں والی نسبت یعنی عبادات کے اوپر اپنی جان اور مال کا لگانا اور ایک خدا کی خلیفہ ہونے کی نسبت یعنی اپنی جان اور مال کو ہلاکیات کے اوپر لگانا اور ایک ندیوں کی نیامت اس کے بعد سے دعوت کے پرتی جان اور مارکا لگانا یہ چار چیزیں ہیں جس پر ترتیب کے ساتھ اس امتی کو اپنی جان اور مال کو لگانا ایک تو تقاضوں کا پورا کرنا ایک عبادت کرنا ایک اخلاق پر جان مال کا لگانا اور ایک دعوت پر جان مال کا لگانا تقاضوں کے پورا کرنے کی اللہ نے انسان کو اجازت دی جانور بھی اپنے تقاضے پورا کرتا ہے لیکن جانور پر کوئی پابندی نہیں کیونکہ جانور جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا مکمل نہیں بنایا انسان کو تقاضا پورا کرنے کی اجازت دی لیکن اس پر پابندیاں لگائی کھانے میں پینے میں شادی میں مکان بنانے میں کاروبار کرنے میں اللہ تعالیٰ نے دو پابندیاں لگائی ایک پابندی تو یہ لگائی کہ جو تجھے اپنا تقاضا پورا کرنا ہو تو اس میں حکم اللہ کا کیا ہے اسے دیکھ لیں دوسرا یہ طریقہ اس نے تم نے استنجا کیا تو یہ استنجا کرنا بھی دین کا حصہ بنے گا کھانا بھی دین کا ایک حصہ بنے گا پینا بال بچوں پر خرچ کرنا کاروبار کرنا یہ ساری چیزیں اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تو یہ سب دین کے حصے بنیں گے پورا دن نہیں بنے جیسے بڑا مغالتا لگ جاتا ہے آدمیوں کو کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کا ذہن ہے کہ میں دین کا کام تو کر ہی رہا ہوں کوئی آدمی سستا خیرات دیتا ہے اس کا ذہن ہے کہ میں تو دین کا کام کر ہی رہا ہوں کوئی آدمی شریعت کے مطابق اپنا چہرہ بنایا شریعت کے مطابق اپنا لباس بنایا وہ کہتا میں تو دین تار ہوں میرے محترم دوستوں یہ جتنا کیا یہ پورا دین نہیں وہ جو میں نے پرسوں کے بیان میں عرض کیا تھا کہ دین کے اندر طاقت بھی ہے اور دین کے اندر قیمت بھی ہے طاقت پوری دنیا مل کر دین کی طاقت کو نہیں پا سکتی اور دین کی قیمت ساری دنیا کے خزانے مل کر ادا نہیں کر سکتے پہلے قصے بھی سنائے کس طریقے سے دین کی طاقت کا مظاہرہ بے کشور بے بسوں میں ہوا اور آئندہ بچہ آجیش بازیش کے زمانے میں جو ایمان والے اور دین والے بےکش اور بےبس ہوں گے وہاں پر دین کی طاقت کا کیسا مظاہرہ ہوگا شہابہ بےکش اور بےبس تھے ان کے اندر جب دین آ گیا تو دین کی طاقت کا مظاہرہ اللہ نے کیسے کیا کہ پرسوں کو بہن میں بہت تفصیل سے بیان کیا تھا دین میں کتنی طاقت دین میں کتنی قیمت لیکن یہاں پر جو مغالطے لگتے ہیں وہ یہ لگتے ہیں کہ آدمی دین کے کسی ایک کام کو کرتا ہے یا دو کام کو کرتا ہے جتنا وہ کرتا ہے اس کو وہ پورا دین سمجھتا ہے اور اس میں انتظار کرتا ہے ندیوں والی مدد اور صحابہ والی مدد حالانکہ وہ پورا دین نہیں ہوتا نماز کا پڑھ لینا یہ پورا دین نہیں ہے سب کا خیرات کا کر دینا یہ پورا دین نہیں ہے دین کا ایک حصہ ہے موٹر پوری کب بنے گی موٹر پوری اس وقت بنے گی میرے محترم دوستوں جبکہ اس کے سارے پوجے ہوں اور سارے پرزے ہونے سے بھی موٹر نہیں بنتی بلکہ وہ پرزوں کی فٹنگ بھی صحیح ترتیب سے ہو تو موٹر بنتی ہے اگر ایک آدمی صرف ٹائر کی دکان کھولے اور وہ کہہ کے ساتھ ٹائر بھی تو موٹر میں ضروری ہے جیسے آج کہا جاتا ہے یہ بیوی بچوں کا پالنا بھی تو دین ہے اور یہ کاروبار کرنا بھی تو دین ہے جو حدیث کے اندر موجود ہے کہ صدیق الامین کو نبی اور و گا تجارت کرنے والا سچا امانتدار نبی صدیق سدھ کو شہیدوں کے ساتھ ہوگا تو یہ تجارت کرنا دین نہیں ہے کیا اور کھیتی کرنا دین نہیں ہے کیا ایک دانے پر ستر کا سواب ملتا ہے جیسے حدیث کے اندر موجود ہے بیوی کے منہ میں حکمت دانے اور سب کا سواب ہے تو سارا دین ہے سب تو دین کا کام کر رہے ہیں جن بچوں کو پال رہے ہیں ہم کاروبار کر رہے ہیں ہم اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں یہ سارے دین کے کام ہم کر رہے ہیں میرے محترم دوستوں یہ دین اس وقت بنے گا جبکہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہو اور حضور کے طریقے کے مطابق ہو جب بھی یہ پورا دین نہیں بنے گا دین کا ایک حصہ بنے گا جیسے ٹائر ٹائر کے آنے سے پوری موٹر نہیں بنتی ٹائر کی دکان لگا اور ٹائر کو بیچ بیچ کے پیسے لیتے ہو لیکن تم کو پوری موٹر کا فائدہ نہیں ہوگا بھائی آپ نماز پڑھ لو اس کا سوال لے لو بیوی بچوں کو شریعت کے مطابق پالو اس کا سوال لے لو کاروبار کو حلال طریقے پر کرو اس کا سواب لے لو لیکن وہ جو پورے دین پر جو اللہ جو بادی ہے اور پورے عالم پر جس کے اثرات پڑیں گے وہ نہیں ہوگا اس لیے کہ پورا دین اس وقت بنے گا جب سارے شعبوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی ترتیب قائم ہو جائے معاشرت کے اندر معاملات کے اندر اخلاقیات کے اندر عبادات کے اندر ایمانیات کے اندر اور اسی طرح زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان سارے شعبوں کو رسول پاک سرفنگ کی ترتیب پر جب لایا جائے گا تب یہ پورا دین بنے گا جب حضور کی ترتیب پر آ جائے ترتیب نبی پاک سر فرم کی ہونی چاہیے تو یہ دین بنتا ہے یعنی پورا دین بنتا ہے ورنہ دین کے حصے بنتے دین پورا نہیں بنتا اور وہ ترتیب آج بالکل غلط ہو چکی ہے آج ذہن میں کیا آ گیا جو ذرا ٹھنڈے دن سے سننا ٹھنڈے دن سے سننا میرے محترم دوستوں آج ترتیب غلط ہو گئی اس لیے نتیجہ نہیں نکل رہا آج ترتیب کیا ہو گئی کھانا اور کمانا کاروبار اور گھر یہ تو بن گیا اصل اس کی رعایت کے ساتھ پھر دوسری چیزیں کی جاتی ہے اگر موقع ملا اصل تو یہ ہو گیا حالانکہ کھانا اور کمانا کاروبار اور گھر اس سے مقدم چند چیزیں آپ اور کرو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر چالو فرمائی چند چیزیں کاروبار اور گھر سے بھی مقدم ہے اور ایک تو یہ مقدم ہے کاروبار اور گھر سے عبادات مقدم ہے کتنا ہی کاروبار چل رہا ہو نماز کا وقت آ جائے تو آدمی کاروبار چھوڑے اور نماز پڑھے نماز کو قضا نہ کرے نماز کے وقت ہو جاتا تھا گھر والوں نے صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے باتیں فرماتے تھے جب نماز کے وقت ہو جاتا تھا تو آپ اس طرح کھڑے ہو جاتے تھے جیسے کہ گھر والوں سے کوئی تعلق بھی ہو بالکل کھڑے ہو کر آپ مسجد کی طرف تشریف لے جاتے تھے تو عبادات جو ہے یہ کاروبار اور گھر سے مقدم ہے اور عبادات کے ساتھ ساتھ کاروبار اور گھر سے مقدم جو ہے وہ حلال اور حرام کا جاننا علم جو ہے یہ کاروبار سے مقدم ہے اس لیے کہ اگر حلال حرام کو جانے بغیر آدمی نے کاروبار کیا تو یہ کاروبار غلط ہوگا تو یہ دین بنی نہیں چلے گا اور گھر کا نظام دین بنی نہیں چلے گا جب تک یہ حلال حرام کو نہیں جانے گا اور جب تک یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں جانے گا اس وقت تک اس کا کاروبار دین بن نہیں سکتا تو کاروبار سے مقدم ایک تو عبادات ہے کاروبار سے مقدم ایک تو علم ہے اور ایک اور چیز ہے کاروبار اور گھر سے مقدم وہ ہے ایمان کی طاقت ایمان کی طاقت اگر نہیں ہے تو باوجود کہ حلال حرام کو آدمی جانتا ہوگا لیکن اس کے باوجود کاروبار میں حرام داخل ہوگا اور گھر کے اندر بھی حرام داخل ہوگا کیونکہ اس کے ایمان میں طاقت نہیں ہے تو کاروبار اور گھر کے اندر دین لانا اگر ہے تو اس سے مقدم کرنا پڑے گا عبادات کو اس سے مقدم کرنا پڑے گا علم کو یعنی حلال حرام کے جاننے کو اور کاروبار اور گھر سے مقدم کرنا پڑے گا ایمان کے سیکھنے کو ایمان کے سیکھنے کی اتنی تھی صحابہ کے دور میں کہ صحابی کہتے ہیں تعلم ایمان سم تعلم القرآن قرآن ہم نے پہلے ایمان سیکھا اور پھر ہم نے قرآن سیکھا ایمان سیکھنے کے ساتھ جب آپ قرآن کو سیکھے تو اسے یقین ہوگا کہ تقوی ہوگا تو اللہ میرے کو روکی دے گا میں نماز پڑھوں گا تو اللہ میرے کو کامیاب کرے گا کیونکہ قرآن کے اندر اللہ کہہ رہا ہے میرے اندر تقوی ہوگا تو اللہ برکت دے گا میرے اندر فلا عمل ہوگا تو اللہ یوں کرے گا پھر جتنے ظاہری اسباب اور وسائل ہیں یہ ان ظاہری اور اسباب اور وسائل کا یقین نکل کر اس کے دل کے اندر اعمال کے کرنے پر خدا کی مدد کے آنے کا یقین ہوگا اس لیے تال نمبر ایمان سمت تال نمبر قرآن سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان کا سیکھنا دل کے اندر ایمان کی طاقت کا لانا دل کے اندر اگر ایمان کی طاقت نہیں ہے اس آدمی کو علم بھی حلال حرام کا ہے لیکن یہ آدمی حلال حرام کا فکر نہیں کرے گا کیونکہ اس کے دل کے اندر ایمان کی طاقت نہیں ہے سب سے پہلے ایمان کی طاقت لائے گا تو ساری زندگی اس کی دین بنے گی اس لیے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ خطاب کے اندر ہی ذکر فرمایا یا یو نوینا امن پہلی شرط جو ہے وہ ایمان ہے اعمال کے اندر جان پڑے گی ایمان کی طاقت سے ایمان کی طاقت نہیں تو بھی امال بالکل بے جان ہوں گے وہ قدیم دلا مینا بنی خزانہ منصورا اعمال بالکل بے جان ہو گئے بکھرے ہوئے ضرورت کے اگر اس کے اندر ایمان کی طاقت نہ ہو یہ ایمان کی طاقت کا حاصل کرنا اور ایمان کی طاقت کے معنی کیا ہے ایمان کی طاقت کے معنی یہ ہے جب ایمان کی طاقت ہوگی تو سارے اللہ کے وعدے پورے ہو جائیں گے اعمال پر بھی جو اللہ کے وعدے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے چیزیں ہمارے پاس کم ہو تو بھی اور چیزیں ہمارے پاس زیادہ ہو تو بھی ہر حال میں ایمان کی طاقت اگر ہوئی تو امان پر خدا کے وعدے پورے ہو جائیں گے میرا یہ جی چاہتا ہے کہ ایمان پر اللہ نے کیا کیا وعدے کیے ذرا آپ حضرات کے سامنے آ جائے اور پھر میں لاؤں یہ بات کہ ایمان کی طاقت پیدا کیسے ہو ایمان پر اللہ کے وعدے اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلاف ہی نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اللہ يخلف الميعاد ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا اور اللہ کے خزانے بڑے بھرپور ہیں ہے اللہ بڑے طاقت والے جو وعدہ کرتے ہیں برابر پورا فرماتے ہیں لیکن جبکہ وہ شرط پوری ہو جائے ایمان کی شرط پوری ہو جائے تو اللہ کے وعدے پورے ہوں گے ایمان پر ایک وعدہ تو ہے کامیابی کا قد افلح المؤمنون دوسرا وعدہ ہے سر بلندی کا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تیسرا وعدہ ہے عزت کا وللہ العزت ولرسوله وللمؤمنین عزت اللہ کی طرف سے چلتی ہے رسول کے راستے سے آتی ہے اور ایمان والے کو ملتی ہے مدد کا وعدہ ہے ایمان پر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحال دنیا بیا میاں امل دنیا کے اندر اللہ کی مدد کا وعدہ ایمان پر نجات کا وعدہ ایمان پر بے قل ہو بلاؤں کے دور ہونے کا وعدہ بلاؤں کی مدافعت کرنے کا وعدہ ایمان پر ان اللہ عن عام آمنوا بہت بڑا فضل اللہ کا متوجہ ہو جائے اس کا وعدہ ایمان پر بابا شریلا بے کبیرا امن کا وعدہ ایمان پر آج پوری دنیا میں امن کا بہت مارا لگ رہا جو جو اٹھے گا کہے گا امن دنیا میں امن لانا ہے امن امان لانا ہے لیکن امن امان کا لانے والا اللہ وہ بتاتا ہے کہ امن و امان تو میں لاؤں گا بشردی کہ تو ایمان لا لے اللہ امن شروع ایمان پلا امن و امن کا وعدہ اور ایمان پر اور بھی بہت سے وعدے بس میں نے تھوڑے سے وعدے آپ حضرات کو گنا دیے آخرت کے اندر جنت کے دینے کا وعدہ بھی ایمان پر اور ایک وعدہ بہت بڑا اللہ نے کیا ہے ایمان پر وہ کیا ہے ایمان کی طاقت رکھنے والوں کے ساتھ خدا کی طاقت یہ جتنے اعمال ہیں یہ اعمال ذریعہ ہے اس اندر کی کیفیت تک پہنچنے کا اور وہ اندر کی بھی مل جاتی ہے تو پھر اللہ کی معیت مل جاتی ہے اللہ کی طاقت ساتھ ہو جاتی ہے نماز پر اللہ نے ساتھ ہونے کا وعدہ نہیں کیا قرآن میں نہیں ملے گا ان اللہ مال مسلم کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے یہ نہیں ملے گا کیا کہ نماز دو طرح کی ہے ایک نماز تو وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اپنی طاقت کو ساتھ کر دیتے ہیں افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون یہ حشو حشو والی نماز اور ایک نماز وہ ہے کہ جس نماز پر اللہ تباہ کرتے قبائل هم عن صلاتهم ساہون الذين هم يراؤون ریاکاری والی نماز پر اللہ اسے تباہی پر لائیں گے اور جہنم میں ڈالیں گے تو نماز وہ دو طرح کی ہو گئی ایک تو اللہ تک پہنچانے والی اور ایک اللہ سے دور کرنے والی نماز دونوں طرح کی ہے بھائی اسی طرح زکات صدقات خیرات یہ بھی دو طرح کے ایک تو وہ ہے کہ جس کے ذریعے آدمی اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے اور ایک یہ ہے کہ جس کے ذریعے آدمی اللہ سے دور ہوگا لاتور پی سب کاتی کن بھی ممبئی بنا گا اگر صدقہ خیرات احسان جتا کر دیا یا جس کو دیا اس کو تکلیف پہنچائی تو پھر وہ باطل ہو جاتا ہے آدمی کو جو زیادہ تقرب ملتا تو بھی وہ تقرب کم ہوتا چلا جاتا ہے اور اس میں اگر ریا کاری آ گئی تو بالکل بیکار ہو گیا بالکل اسی طرح میرے محترم دوستوں حج بھی ہے حج بھی دو قسم کا ہے ایک حج اللہ سے قریب کرتا ہے اور ایک حج جو ریا اور شہرت اور سلوے کے طور پر ہو تو وہ حج آدمی کو اللہ سے دور کرتا ہے روزہ بھی دو طرح کا ہے ایک روزہ تو وہ ہے جو آدمی کو تقوی تک پہنچاتا ہے اور ایک روزہ وہ ہے کہ جس میں سوائے بھوکا رہنے کے اسے کچھ نہیں ملتا یہاں تک کہ راتوں کا جاگنا اور تعزیب کا پڑھنا یہ بھی دو طرح پر ہے ایک تعزب کا پڑھنا تو وہ ہے کہ جو اللہ کے تقرب تک پہنچاتا ہے اور ایک تحز کا پڑھنا وہ ہے کہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سوائے جاگنے کے اسے کچھ نہیں ملا سوائے جاگنے کے اسے کچھ نہیں ملا اسی طرح ایک قرآن پاک کی تلاوت ایک تو وہ ہے کہ ایک ایک گھر پر دس نیتیاں دلوا دے قرآن کی ایک تلاوت وہ ہے کہ قیامت دن اس سے کہا جائے گا اقرا کرتے پڑھتا جا اور چڑھتا جا پڑھتا جا اور چڑھتا جا اقرا ور کرتے ایک تو قرآن کا پڑھنا ایسا ہے اور ایک قرآن کا پڑھنا اور قرآن کی خدمت کا کرنا ایسا ہے جس کے اندر نوا ٹائم ہو تو وہ آدمی کو جان میں لے جائے گا جیسے قاری قاری سخی اور شہید ایک سخاوت تو ایسی ہے کہ اس کے ذریعے آدمی اللہ کا مقرر بنے گا اور ایک سخاوت ایسی ہے کہ جو آدمی کو جان میں لے جائے گی اسی طرح جہاد کی سبیل اللہ ایک آدمی جہاد کی سبیل اللہ کر رہا ہے اور زندگی بھر کرتا رہا اور اس کے بعد شہید ہو گیا تو شہید ہونے والا ایک تو وہ ہے کہ جس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے زندگی بھر کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے اور باقی قطرات سے اس کے درجات بلند ہوتے ایک شہید تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ اس کو مردہ کہا جائے یا اسے مردہ سمجھا جائے شہید کے بارے میں اللہ کو یہ پسند نہیں کہ اس کو مردہ کہا جائے یا اس کو مردہ سمجھا جائے اتنا اونچا مقام شہید کا ہے بلا تیم کی سبھی لندا اموات بل آیا ولا شہید کو مردہ مت کہو اللہ کہہ رہا اور دوسری ہاتھ میں کہہ رہا شہید کو مردہ سمجھو بھی مت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ان کو مردہ سمجھو نہیں مت ان کو خاص قسم کی زندگی مل گئی تو ایک شہید وہ ہے کہ جو اتنے اونچے مقام پڑے لیکن ایک شہید وہ ہے کہ جو باوجود شہید ہونے کے دو میں جائے گا جیسے قاری شہید اور شہید جنہوں نے اپنا نام اور شہرت کے لیے یہ دین کے کام کیے ہوں گے تو ان کو جنت نہیں ملے گی بلکہ وہ جانب میں جائیں گے حالانکہ دین جو پھیلتا ہے وہ تین چیزوں سے پھیلتا ہے ایک تو جان کی قربانی صحیح ہو یہ تو شہید نے کی ایک مال کی قربانی وہ صحیح نے کی اور ایک قرآن کے مطابق وہ قاری نے کیا کتنے اونچے اونچے کام کیے جس کے ذریعے پورے عالم میں دین پھیلے لیکن اس کے اندر چونکہ نیت ٹھیک نہیں تھی تو اتنے بڑے بڑے عمل کر کے بھی آدمی دو میں گیا اس بنا پر میری بات کو اچھی طرح سمجھو یہ جتنے دینی اعمال ہیں ان کے ذریعے اللہ کا تعلق ملے اس کی کیا ترجیح دیکھو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دینی اعمال کو چھوڑ کے آدمی اللہ کا تعلق حاصل کرے یہ تو ہو نہیں سکتا یہ تو بالکل وسائل ہے ان کے بغیر تو اللہ تک پہنچ نہیں سکتا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جتنے دینی اعمال ہیں چاہے اللہ کے راستے میں پھرنا ہو اور چاہے دعوت کا دینا ہو قرآن کی خدمت کرنا ہو شہادت کرنا ہو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہو اور چاہے نمازیں پڑھنا ہو روزے رکھنا ہو یہ جتنے امار ہیں اس کو ایسی ترتیب سے آدمی کرے کہ اس کے اندر کی کیفیت اسے ملے اور وہ اندر کی کیفیت کیا ہے ایمان ہے تکوا ہے صبر ہے رحسان ہے یہ انسان کے اندر کی کیفیت ہے یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے گی امار کے ذریعے تو اللہ کا تعلق ملتا چلا جائے گا اور اللہ کی برمیت ملتی چلی جائے گی اور ان چاروں میں بھی ایمان جو ہے وہ اصل چیز ہے کیونکہ صبر تکوا اور احسان یہ صفات کے ایمانے سے جب ایمان میں طاقت پیدا ہو جائے گی تو صبر تکوا احسان ان چیزوں کا آنا بالکل آسان ہوگا یہ ایمان میں طاقت پیدا ہو ان اعمال کو ایسے انداز سے کرنا کہ ایمان کی طاقت بڑھتی چلی جائے اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ ایمان ہے کیا جس ایمان کے سیکھنا سب سے پہلے ضروری جس کے بغیر کاروبار گھر میں دین نہیں آ سکتا جس کے بغیر عمادت میں طاقت نہیں آ سکتی جس ایمان کی طاقت کے بغیر اگر علم ملا تو یہ علم اسے عمل پر نہیں پہنچا سکتا وہ ایمان کی طاقت کیا ہے ذرا گھروں سے متوجہ کرو گا بہت بڑی چیز بتا رہا ہوں ایمان کی طاقت آئی تو اللہ کی طاقت ساتھ ہو گئی بنی اسرائیل جتنے کمزور تھے ایمان کی طاقت آئی یا نئی طاقت ساتھ ہو گئی صحابہ جتنے کمزور تھے ایمان کی طاقت آئی اللہ کی طاقت ساتھ ہو گئی آخری زمانے میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنیں گے دجال اور یاجوج ماجوج کے مقابلے میں وہ لوگ کتنے بےکش اور بے بس ہوں گے لیکن ان میں جب ایمان کی طاقت ہوگی تو اللہ کی طاقت ساتھ ہو جائے گی اور آج بھی اگر اللہ کی طاقت ساتھ ہو گئی ایمان کی طاقت کے ایمان کی طاقت حاصل کریں گے اور اللہ کی طاقت ساتھ ہو گئی تو پھر دنیا کی جتنی بنی ہوئی طاقتیں ہیں یہ سارے کے سارے میں جالے ہوں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ساری دنیا کی طاقتیں کے جالے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں لیکن اللہ کی طاقت ساتھ کیسے ہو وہ اللہ مال مومنی ایمان کی طاقت ہو تو اللہ کی طاقت ساتھ ہوگی اور ایمان کی طاقت کو مانا کیا ایمان کی طاقت کے مانا یہ ہے کہ اللہ کی طاقت کا یقین دل کے اندر اتر جائے اور غیر اللہ کا یقین دل سے نکل جائے ایمان کی طاقت لانے میں دو کام کرنے پڑیں گے ایک تو اللہ کا یقین دل میں آئے اور مخلوقات کا یقین دل کے اندر سے نکل جائے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے غیر کا یقین دل سے نکل جائے اور اللہ کا یقین دل میں آ جائے اگر اللہ کا یقین بھی دل میں ہے اور غیر کا یقین بھی دل میں ہے تو یہ ایمان کی طاقت نہیں بنی یاد رکھنا یہ ایمان کی طاقت نہیں بنی یہ کمزور ایمان بنا اگر غیر کا یقین بھی ہے جتنا غیر کا یقین نکل کر چلا جائے گا اور اللہ کا یقین آتا چلا جائے گا اتنی ایمان کی طاقت گی یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ بنی اسرائیل انہوں نے حضرت مثال السلام سے عرض کیا کہ آپ کی تشریف لانے سے پہلے جب ہم لوگوں میں دین نہیں تھا اس وقت بھی فرعون ہم کو ستاتا تھا اور آج آپ تشریف لا چکے ہیں اور ہم لوگوں نے آپ کے بتانے کے مطابق دین آ بھی چکا ہے لیکن پھر بھی فرعون ہم کو ستا رہا ہے من قبل ومن بعد ما آپ کے آنے سے پہلے بھی فرون ستا رہا تھا آپ کے آنے کے بعد بھی فرون ستا رہا تھا یعنی جب ہم ماں فرمان تھے پھر بھی ہم پر پریشانیاں اور آج ہم فرما بردار بن گئے پھر بھی ہم پر تکلیفیں دیندار کے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں اس کی نوعیت جدا ہے اور وید کے اوپر جو تکلیف آتی ہے اس کی نوعیت جدا ہے بھائی دین کے اوپر جو تکلیف آتی ہے وہ بطور سزا کے آتی ہے اور دیندار کے اوپر جو تکلیف آتی ہے وہ بطور ابتلا اور امتحان کے آتی ہے دیندار کی تکلیف بطور سزا کے آتی ہے تاکہ وہ غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے کی طرف پلٹا کھا جائے اور بے دین آدمی کے اوپر جو سزا دیندار آدمی پر جو تکلیف آتی ہے یہ بطور سزا جو نہیں آتی بلکہ بطور ابتلا کی آتی ہے دیندار کی تکلیف کو قرآن ابتلا کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی تکلیف کو خدا نے کیا کہا وہ عزیب طلح عبراہ رب کے اندر جو تکلیف آئی جس اس کو خدا نے کیا کہا لیا میں پہلے یقین خندق کے اندر جو تکلیف آئی تھی صحابہ پر اس کو خدا نے کیا کہا علی گڑھ اور عام مسلمانوں کے اوپر جو تکلیف آتی ہے اسے اللہ کیا کہتا ہے بل اللہ بنوندی بل اموالی بل پھن بس مار اللہ کہتے کہ ہم تم کو آزمائیں گے مالوں کی کمی پھلوں کی کمی بھوک ڈر اس کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے تو یہ تکلیفیں ایمان والوں پر دین والوں پر بطور ابتدا کے آتی ہے دونوں کے انجام میں فرق ہے بے دین پر بطور سزا کے جو تکلیف آئی اس کا انجام سزا کا بڑھنا دیندار آدمی پر بطور ابتدا کے جو تکلیف آئی اس کا انجام خدا کی رحمت کا آنا ببشی صاحری اللہ پلا سل بات بہنا پب آدمی پر دیندار پر تکلیف آئی اور اس نے صبر کیا اور جھیلا اور حکم اللہ نے نہیں توڑا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس پر عمومی رحمتیں بھی میں نازل کروں گا اور خصوصی رحمتیں بھی میں نازل کروں گا اور رحمتوں کے نازل کرنے میں زیادہ تر دین داری کا ملنا اور بڑھنا ہے سہباری بھی تکلیف اٹھائی اور آج کی امت بھی تکلیف اٹھا رہی ہے انجام تھا وہ دنیا کے اندر دین ایمان کا پھیلنا اور آج اس امت کے تکلیف کا اٹھانا اس کا انجام جو ہے وہ دنیا کے اندر بحریت کا پھیلنا خانہ میں تکلیف ہے نہیں اٹھا رہی اور تکلیف صحابہ نے نہیں کھائی دونوں تکلیفوں میں فرق کیا ہے صحابہ نے جو تکلیف اٹھائی وہ اللہ کے دین کی دعوت کو کام بنا کر تکلیف اٹھائی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے پر جو تکلیف آئی وہ اٹھائی دعوت دیتے دیتے تکلیف اٹھائی سارے کے سارے اللہ کے دشمن کہتے تھے کہ تمہارا تو ایک ہے اور ہمارے تین سو ساٹھ ہے ہماری تو کوانٹٹی ہے

چوکری سینکڑوں ہزاروں سال کا جو بچوں کی پوجا ان کی چل رہی تھی تو گش کرتے رہتے اور کہتے تھے انہوں نے تو سب کو چھوڑ کے ایک کو لے لیا ضرور ان کے کوئی مطلب ہے یعنی بالکل من گھر بات لائے ہیں ہمارے تین سو ساٹھ ہیں تمہارے ایک ہے تو صاحب اس کے جواب کیا دیتے تھے تمہارے تین سو سات کے اتنے موبائل کہ مکھی بنا نہ سکے اور بنی بنائی مکھی مٹھائی لے کے بھاگ جائے کہ چھڑا نہ سکے بھائی بھومی زباب لا یسن کی مطلوب تمہارے ہے تو تین سو ساٹھ دیر اتنے بیٹے اور ہمارا ہے ایک اللہ لیکن وہ بڑی شان والا تمہاری تو کوانٹیٹی زیادہ ہے لیکن کوالٹی بالکل لو ہے اور ہمارے اللہ کیسے کہ ان کی شان بڑی آنا بول دو اور ہمارا اللہ اللہ خلق السماوات والارض اور جس نے زمین بنائی جس نے آسمان بنایا جس نے چاند بنایا جس نے سورج بنایا ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے منی کے دو پتوں سے کتنا بڑھیا انسان بنایا جس نے چھوٹے سے گٹھری سے کتنا بڑا درخت بنایا ہمارا اللہ وہ ہے ہمارا اللہ وہ ہے جس نے عیشا جس نے حضرت علیہ السلام سرام میں بڑی اسرائیل کے لیے سمندر پھاڑا اور ہمارا اللہ وہ ہے جس نے ابراہیم نے السلام کی آپ کو گزار بنایا ہمارا اللہ بڑا طاقت والا اچھا بھائی انہوں نے ان کو مارنا شروع کیا انہوں نے ان کو مارنا شروع کیا اور خوب مارے رہے خوب مارے رہے اور مار مار کے کہہ رہے دیکھو تمہارے ایک ہمارے تین سو ساٹھ دیکھو تمہارے ایک ہمارے تین سو ساٹھ بولے تمہیں روز کچھ نہیں کر پا رہا ہم تین سو ساٹھ والے تمہیں مار رہے کیوں کہ ہمارے پاس پاور ہے ہمارے پاس پاور ہے تین سو ساٹھ کا اور تمہارے پاس ایک اکیلا کا پاور ہے ہم زیادہ پاور والے ہیں لیکن پرانے پاس پکڑتا رہتا تھا اور صحابہ کو تسلی ملتی رہتی تھی اور صحابہ کے ذہن بنتے رہتے تھے کہ جب ہم اللہ کی طرف دعوت دیں گے اور اللہ کی طرف چلیں گے تو اللہ تعالیٰ شروع میں مجاہدے ڈالتا ہے اور بعد میں مدد کرتا ہے اور جو اللہ کا طریقہ چھوڑتے ہیں ان کو اللہ شروع میں دھیل دیتا ہے اور بعد میں بگڑ کرتا ہے تو یہ لوگ ڈنکی کی چوٹ کہتے تھے ارے مجھے ہمارا ایک اللہ بڑا طاقت والا ہے آج بطور مجاہدے کے وہ ہماری مدد نہیں کر رہا آج بطور مجاہدے کے آج ہمیں مجاہدے کے مل ڈالا لیکن مدد ہمارے ساتھ حق ہے آ کر رہے گی اور تمہارے اوپر پکڑ آ کر رہے گی جیسے نبیوں کے قصوں کے اندر اللہ نے بتایا وہی تمہارے ساتھ ہوگا اب وہ لوگ مار رہے اور یہ لوگ یہ گئے وہ لوگ مار رہے اور یہ لوگ کیا آئی تم اللہ اسکول اللہ تفرو ارے لوگوں تم اللہ گئے تو کامیاب ہو جاؤ گے وہ لوگ رہے بڑی حیرت کی بات ہے اتنی اتنی پٹائی کٹائی ہو رہی اور پھر بھی ان کی زبانوں پر یہ ہے کہ لائن اللہ کرو کامیاب ہو جاؤ گے کیونکہ صحابہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لا الہ الا اللہ جو ایمان کا کلمہ ہے اور یہ جو ایمان کی طاقت ہے اس کے ساتھ میں خدا کی طاقت چھپی ہوئی ہے وہ اللہ کی طاقت ایمان کی طاقت والوں کے ساتھ ہوتی ہے اللہ ہماری ایمان کی طاقت کو بڑھا رہا ہے ہم سے برداشت کرا کرا کے ہم سے اللہ نے کہہ دیا خوش کو اپنے ہاتھوں میں روکو اور تکلیف نہ اٹھا تو جتنا تکلیفیں اٹھائیں گے ہاتھوں کو روک کر اتنی ہماری ایمان کی طاقت بڑھے گی انجام کے اندر ہم کامیاب ہوں گے اچھا بھائی اسی کے اندر ایک آیت اتر گئی سیو ہو جم ہو گئی لب مور چاروں طرح کی مار پٹائی ہو رہی اور قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہوئی جم ہو گئی من لب مور یہ جو مکے کے بے بال ہے نا یہ بھاگیں گے پیٹ پھیر کر اور ہاریں گے اب یہ آئٹم ہے تو وہ مار رہے اور آئندہ بول رہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما ہے کہ جب یہ میں چھوٹی بچی تھی اور میں مکے کی گلیوں کے اندر کھیلتی تھی اور میں کھیلتے کھیلتے یہ آئے بڑھتی تھی سی اور جمع ہو وہ لوگ حیرت کرتے تھے کہ اتنی کمزور اتنی مار پٹائی ہو رہی اور پھر بھی دن کے بھی جو کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ پیس ایمان ہوگا وہی کامیاب ہوگا اور تم کامیاب بھی ہوں گے یہاں تک کہ حضرت بلال کو اتنا مارا اتنا مارا بھی بے ہوش ہو گئے سارے مارنے والے انتظار میں تھے کہ جب ان کو ہوش آئے گا تو ہمارے پیر پکڑیں گے اور کہیں گے بھائی تمہارے تین سو ساٹھ کو میں نے مان دیا اور انہوں نے دیکھ لیا پیروں کو تیرے اتنا اتنا مان رہے پھر بھی ہم کو بچاتا ہوں یہ اتنی زور سے مار رہے پھر بھی یوں کہے گا بلال انتظار میں تھے لیکن جب حضرت بلال کے اوپر ہوش آیا اور دیکھا کہ سارے مارنے والے سامنے کھڑے ہیں تو ان کی زبان پر کیا آیا احد احد ایک اللہ ایک اللہ اب ہمیں جو سب کو حیرت ہوئی کہ اتنی مار کھا کے بھی وہ ایک اللہ کو نہیں چھوڑتے اتنی مار کھا کے اور اللہ ہی بڑے خوش ہوئے کہ اتنے مار کھا کے بھی اس نے میرے تعلق میں کمی نہیں آنے دی تو تعلق حضرت بلال کا اور بھرتا چلا گیا اور ابو جہل کا تعلق اور دور ہوتا چلا گیا تعلق تھا ہی وہاں تو کچا ہوا معاملہ تھا تو وہ تو اور دور ہوتا چلا گیا بابا کے محرم تھا اور گورا تھا اور بابا کی افریقی تھے ہمشی تھے کالے تھے اور غلام تھے ان کی پٹائی ہو رہی تھی لیکن پٹائی کے اندر یہ رہے یہ اللہ ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے چاہے اس وقت تم ہماری پٹائی کرو ہم اللہ کی طرف چل رہے ہیں اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے چاہے جو کچھ تم کرتے رہو اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے اگر ہم زندہ رہے تو اللہ کی طاقت کا ہمارے ساتھ ہونا تم دیکھ لو گے اور اگر ہم مرے تو ہم جنت پہ جا کے مزے اڑائیں گے اور جا کے قیامت پہ ہم تمہیں دیکھیں گے کہ تمہاری کیسی پٹائی ہو رہی ہے وہ دیکھیں گے تمہاری گم حالی جانتی یہ وہ جانے جس کو تم جھوٹا بتا دے چہرے پیشہ جائیں گے اور پیشہ کے باندھ پکڑ کے گسیٹ کے جان میں ڈالا جائے گا اور پیر پکڑ کے جان میں ڈالا جائے گا ارے ابو جہل آج چاہے تو اسی طرح لیں اب حضرت بلال کا جو تعلق اللہ سے بڑا ہے باوجود تکلیفوں کے انہوں نے نہیں چھوڑا ایک اللہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے موزم بنے جس لال میں اللہ کی آواز کو دبانے کے لیے مارا جا رہا تھا اس بلال کی اذان جو ہے یہ پورے آنند کے اندر پھیلی اور تھائی لینڈ کے اندر تو بھائی تو کون ہے اس گا میں سنانی مسجد کا بلال ہوں موسی کا نام ہے بلال بانگی کا نام یعنی بانگی یعنی بلال کہتے ہیں بانگی کو نام اس کا کچھ اور ہے لیکن جو بانگی ہے جو موسی ہے وہ کہتا ہے کہ میں سلام مسجد کا بلال ہوں اللہ نے پورے عالم میں بات چلائی رسول پاک سرسوں کے بلال خزان بنے رسول پاک سرسوں حضرت بلال کہتے کہ بلال جنت کے اندر میں نے جو دیکھا تو تیری خواہوں کی آواز میرے آگے آ رہی تھی ارے میاض وہ کون سا عمل کرتا ہے کہ جنت کے اندر تیرے چلنے کی آواز میرے آگے آ رہی تھی کالے رنگ کا ہرشی حضرت بلال جب اس نے ایمان کی طاقت بڑھانے کے لیے مجھے آزاد کیے تو اتنا اونچا مقام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ملا میرے محترم دوستوں کہتے کہتے کہتے کہتے تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھا دیا بدر کا کہ پوری تیاریوں کے ساتھ آئے مکے کے بے ایمان اور اللہ نے ان کو تیاری بھی نہیں کر دے دی ایمان والوں کو ایمان والوں کو تیاری کا موقع بھی نہیں دیا جیسے تم حضرات آئے ہو تین دن کے لیے سال بھر کی چار مہینے کی کوئی تیاری ہمیں موقع کر کے نہیں آئے اور یہاں بات سننے والے ہیں اور ایک دم سے ارے بھائی کیا کروں تیاری تو ہے نہیں تشکیل والا کہتا ہے بغل بانو مغل بانوں میں کارو تیاری تھی ارے بغیر تیاری کے جم گئے اور کی مدد آ گئی تو تم بھی بغیر تیاری کے جم گیا اور نہ کی مدد بازے ایسے ایمان والے ہوتے ہیں کہ کھڑے ہو کے بھائی لکھنے میرا نام آیا تھا تین دن کے لیے لکھنے میرا تین چلنا میں تیار ہوں حضرت مسال سلام جو تھے وہ بھی گئے تو تھے آگ لے لیکن مل گئی دعوت کا کام پیغمبر ہی مل گئی تو حضرت مسال سلام یوں نہیں کہا اللہ میاں ذرا آگ دے دو میں ذرا بیوی کو شکایت دوں اس کے بعد پھر دعوت کا کام کروں گا بالکل نہیں فوراً نقدہ نقدی بھائی سے حضرت دیے تو حضرت یہ بدر کے اندر تیاری کا بھی موقع نہیں دیا بے کثیر کشمیر رسی کی حالت میں سوچے لیکن تعلق اللہ کا مل چکا تھا اللہ کی معیت مل چکی تھی اللہ کی طاقت ساتھ ہو چکی تھی ایسے اللہ کی مدد آئی زوردار طریقے پر آئی انہوں نے شروع کیا انہوں نے شروع کیا اور انہوں نے اترانا شروع کیا انہوں نے گڑ گرانا شروع کیا اور انہوں نے شروع کیا وہ سارے اتراتے رہے اور یہ سارے گر گراتے رہے روتے رہے یا ہے یا تنظیم رحمت کا دستویز یا ہے یا تنظیم رحمت کا دستویز اتنے روئے اتنے روئے صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے اندر آپ کی چادر مبارک بھی گر گئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کو اپنی کولی میں لے لیا اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی بے قاری ہم سے نہیں دیکھی جاتی اللہ نے آپ کی دعا کو فرمائی اس کے بعد پھر جو مارتا ہوا ہے آسمان سے خدا کی مدد آئی آسمان سے خدا کی مدد آئی فرشتے آسمان سے اترے اور وہ سارے تیاریوں والے جو تھے نا پہلے وہ جنگ ایسے ہوئی کہ ابو جہل جو تھا اس نے تین آدمی بھیجے ایک اتبا ایک شہبا اور ایک ولید ایک گھرانہ چاہیے ربیا کے بیٹے اتبا شہبا کے دو بھائی اور ولید جو چاہیے اتبا کا بیٹا یہ تینوں آئے اور شہر کے ساتھ آئے کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرے گا رسول پاک وسلم نے تین مدینے کو بھیج دیے تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا اچھا ہم ان مدینے والوں سے مقابلے کے لیے آئے ہیں یہ کھیتوں والے یہ باغیچوں والے ہماری گریڈ کے آدمی لاؤ قریش آئے قریش جو ہمارے گریڈ کے ہوں تب ہم لڑیں گے ان سے کیا لڑنا ہاتھی کے چوہے سے یہ کوئی لڑائی ہے حضور اکرم سفر نے تینوں کو بلا دیا حضرت جمتا کو بھیجا حضرت ابھی کو بھیجا اور ایک تیسرے صحابی ان تینوں کو بھیجا شروع ہوئی اب یہ اتبا جو تھا تو اس میں لوہے جنگ لگا ہوا تھا کے اندر ہوا تھا اور جب یہ نکلا تھا وہاں مکے سے تو اس کے جو غلام تھے حضرت عبداس انہوں نے کہہ دیا تھا ندی کے مقابلے پر جا جا رہے ہو بچ نہیں سکتے اتنا گھبرا گیا گھر والے رونے لگے اتنا سگا رک گیا اتنا رک گیا ابو جہنت میں پانی مارے ارے تیرے جیسا سردار رکے گا تو سارا مکہ رک جائے گا اسے آڑے مکے میں دھوکہ دے رہا ہے نکلا گھر والوں نے کہا کہ حضرت عباس کی بات تو بھول گئے کیا ان کا نہیں بھولا رکتا پھر کیا ہوگا ان کا تیز رفتار میں جا رہا ہوں اور باہر جانے کے بعد دیکھوں گا تو بھیانک منظر ہے تو میں بالکل پھل کے آ جاؤں گا ہوں گئے سارے وہاں اب یہاں پر ابو جہل کے ساتھی تو تقریباً ساڑھے نو سو ہزار کی مقدار وہ تین سو تیرہ اتنا سمجھدار بھی تھا سہما ہوا بھی تھا حضرت عباس بھی ان کے ساتھ تھے ان بے ایمانوں کے ساتھ تھے حضرت عباس بھی حضرت عباس کو رتبا نے مشورہ دیا کہ دیکھو ہمارا جو ابو سفیان کا قافلہ تھا جس کے مسلمان روک رہے تھے تو وہ قافلہ ہمارے مت کے آ گیا ہماری طاقت تو بھرپور ہو گئی مسلمانوں کے ہاتھ تو آیا نہیں ہمارا کام بن گیا اب ہم ہر چیز جنگ کرے ہم مسلحت کی بات ہے جب جنگ میں کرے ہم واپس چلے یہ اقبال ہے صاحب اب اس ذہن نے کہا جو آئے ہیں ہم پوری تیاری سے اور یہ لوگ جو آئے ہیں ان کو تیاری کا موقع نہیں ملا آئے تھے ہمارا قافلہ تجارت کا پکڑنے کو وہ انہیں ملا نہیں یہ ساری نیتیں اور ان کے سارے بڑے بڑے نکل کر آئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے حضرت بکر صدیق بھی ہے اور حضرت عمر بھی ہے سارے ہیں تو لگے ہاتھوں ان کو پہ چلے جب آئی گئے تو لگے ہاتھوں ان کو پہ چلے اتما نے کہا دیکھ میں سمجھداری کی بات کہہ رہا ہوں میں نے ان کا پورا جائزہ لیا ہے یہ تین سو کی مقدار ہے تیرہ کو تو کون گنتا ہے وہ تین سو کا ہے چاروں طرف میں نے آدمی دیکھ کر دیکھا کوئی ان کی مدد کا سہارا دے چاروں طرف اور جس کی مدد کا سہارا نہیں ہوتا ہے نا وہ جان توڑ کے لڑا کرتا ہے جس کو سہارے ہوتے وہ جان توڑ کے نہیں لڑتا پیچھے دیکھتا رہتا ہے کوئی ہے کہ نہیں کوئی آیا کہ نہیں اس کو پیچھے دیکھنے کی بات ہی آگے بڑھنے کی بات ہے ان میں کا ایک ایک آدمی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک ہم نے کہ ایک ایک کو نہ مارتے اور کم سے کم ایک کو تو مارے گا ہم میں سے پھر مرے گا اور نہیں تو دو کو مارے گا تو ہم ساڑھے ایسے ہزار ہیں ان میں سے تین سو تو کم سے کم مریں گے تب یہ تین سو مرے گے اب ہم تین سو میں سے کون کون مرے گا یہ نہیں مارے پھر بتاؤ مکے کا مزہ کیا رہا اتنے بڑے بڑے چودھری اگر تین سو مر گئے تو مکے کا مزہ کیا رہا لیکن ابھی جیل میں جوش تھا وہ تو دعا مانگ رہا تھا اللہ فیصلہ دکھا دے فیصلہ کر دے ان لوگوں نے ہماری سینکڑوں سال کی ترتیب کو بدل دیا اور گھر گھر کے اندر دو پارٹیاں بنا دی ایک مسلمان ایک کا مسلمان ایک کا فیصلہ کر دے اب یہاں نے بھی وہ بجا دیا اعلان ہوا پہلے تین ٹائم جان تو اتبا کو بہت سی جگہ پیچھے ہٹا تھا نا تو تھوڑی سی بہادری بھی دکھانی تھی وہ نہیں مرے گا اس کا بھائی شہدا کا میں بھی مروں گا اسما کا بیٹا بری کا میں بھی مروں گا یہ تینوں گئے وہاں حضرت رسول پاک پاک سن میں حضرت حمزہ کو بھیجا حضرت طبی کو بھیجا اور تیسرے اور کے ابو عبید ابو عبید دہ یہ تیسرے صاحب ہیں ان تینوں نے جو وار کی ہے تو اشما وہی تھے شہبہ وہی تھے بریب کے تو وہی بڑھے اور یہ بولو صحیح شادی حضرت دہی حضرت اور یہ جو تیسرے صحابی تھے ان کے اندر زخم آیا بڑا کاری زخم تین دن کے بعد وہ شہید ہو گئے وہ دونوں بچ گئے اب ان کے یہاں کھلبلی بچ گئی پوری فوج کے اندر کھلبلی بچ گئی بڑے بڑے دن چلے گئے ہمارے دیر والی جہری جو تھا وہ بنتا بندر کر رہا ارے وہ مر گئے ارے میں تو نہیں مرا میں تو ہوں گھمرا دیجیے یہ تین تین کی جنگ اچھی لے ایک دم حملہ کر ان پر ایک دم حملہ کر یہ تین تین کی جان ایک دم حملہ کر دو بس مت جو وہاں سے ایک دم سے حملہ ہو گیا اب جہاں جو بتن جاری تھی وہ اللہ لگائی بھی مدد آئی وہ مدد چھپی ہوئی ہوتی ہے ایمان کی طاقت رکھنے والوں کے ساتھ اور ایمان کے کام کرنے والوں کے ساتھ جو مجاہدات آتے ہیں مجاہدات کے اندر خدا کی مدد چھپی ہوئی ہوتی ہے جیسے گچری کے اندر پورا درخت چھپا ہوا ہوتا ہے اور درخت کے اندر سالانہ آم چھپے ہوئے ہوتے ہیں ہر آم میں پھر ایک گھجری چھپی ہوئی ہوتی ہے اسی طرح کے ایمان کے کام کرتے ہیں ساتھ خدا کی مدد چھپی ہوئی ہوتی ہے حضرت بجلی لا گئے حضرت جبریل نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں یوں کہا کہ ایک مٹھی مٹی لے لو اور ایک مٹھی مٹی لے کر اسے یوں قیامت تک کی بھی ایک بات بتا دی کہ ایمان کا کام کرنے والوں کے ساتھ خدا کی مددیں آسمانی مددیں غیبی مددیں آتی چلی جائیں اس کے باوجود جتنا اپنے بس میں ہے اتنا ظاہری اسباب اختیار کیے جائیں اصل کام چلے گا نہ کی مدد اور وہ ظاہری سبب کیا اختیار کیا مٹی اٹھاؤ ایک مٹھی اور ان کی طرف منہ پھینک دو اب انہوں نے مٹی اٹھائی ایک مٹھی رسید پانچ سو سلم میں اور یوں پھینک دی اور ظاہر ہے کہ ساڑھے نو سو کے مجمے میں ایک مٹھی مٹی کیا کام کرے گی لیکن کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ کی کرنے کا ساتھ کا انسان ہے انسان جب اللہ کی بات کو ماننے میں مجاہدہ برداشت کرتا ہے تو مجھے اللہ کی وجہ جاتی ہے وہ مٹی ہر ایک کی آنکھ میں پہنچ گئی اب آنکھ میں جب پہنچی تو انہوں نے آنکھ بسلنی شروع کی وہ تو آنکھ بسلتے ہے کتنی دیر میں انہوں نے آنکھ مسلی اتنی دیر میں صحابہ جو مرے تو چند گھنٹے کے اندر کام تمام کر دیا ستر تو بڑے بڑے سردار ان کے قتل اور ستر بڑے بڑے سردار ان کے ہو گئے قیدی اور باقی جتنے جو سارے کے سارے مکہ مکرمہ کی طرف بھاگنے شروع کر دیا مکہ مکرمہ کی طرف بھاگنے شروع کر دیا اور اللہ کی مدد آ گئی خوب شور سے اللہ کی مدد آئی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمیتا رمیتا عید بلا رما وہ جو مٹھی مٹی آپ نے پھینکی تھی نا وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی ہاں وہ اللہ نے پھینکی تھی وہ جو مٹھی مٹی آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی وہ اللہ نے پھینکی تھی اور یہ تین دن کے لیے آئے اور سال بھر کی جماعت کے نام لکھوا دیا اور سال بھر کی جماعت کے نام لکھوا دیا تو بھائی سال بھر کے اندر بہت سے کام بھی تو ہوتے ہیں آدمی کے گھر کے کوئی لڑکے لڑکی کی شادی کا کوئی لون تو کا سارے کام ہے مونی صاحب نام تو لکھوا دیا جوش میں آ کے لیکن میرے بہت سے کام ہیں میں کیا کہوں بھائی تم ظاہری اس بات کے اندر واپس جانے والے کے ذریعے اس کا انتظام کر دیں تیرے بیٹے شادی کرا دیں گے تیرے پارٹنر جو ہے وہ قرضے کی لین دین کر دیں گے بولی صاحب بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن میری بیوی جو ہے بہت ہی ناک گھوڑ چڑھانے والی ہے اور وہ آتے سے باہر ہو جائے ہے جب معلوم ہوگا یہ تین دن کے لیے گیا اور سال بھر کے لیے چلا گیا ارے بھائی کل جانے والے کو کہہ دے کہ تیری بیوی یا ماں جس کا تیری بیوی سے تعلق ہو وہ اس کا ذہن بنا دے کان میں بات ڈال دے خط ڈال دے کسی مبلک لکھ کے اوپر وہاں تو وہ اپنی والدہ کو بھیج دے گا چاہے بھائی ہم نے تو کئی مرتبہ ایسی تشکیلیں نہیں کی سال بھر کو چلا گیا اور جو خط ڈال دی جانے والے کچھ کہہ دیا جب سال بھر پورا کر کے آیا تو ہم نے پہ سنا رہا میں نے کہا بھائی تیرے پسند ضرور سننے چاہیے کیا ہے اس نے کہا بھائی صاحب سارا معاملہ بہت بڑھیا ہو گیا اس دن کیا کیا تھا ان کا خط ڈالا تھا میں نے تو میں نے ان تو کچھ نہیں کیا جب تم نے گھر تو میں جانے نہیں دیا تھا تو میں نے کہا تو نے نہیں ڈالا تھا وہ تو اللہ نے ڈالا تھا جیسے مٹھی ڈالی تھی ہوں تو اللہ ولا گئے تھے رما تو وہ جو لیٹر نے ڈالا تھا ظاہر کے اندر تو نے ڈالا تھا لیکن حقیقت میں اللہ نے اس کے اندر تاثیر پیدا کر دی کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے مول صاحب میرے اتنے کام نہیں بنے لیکن ان کے نہ بننے کے اندر جو خیر تھی وہ واپس جانے کے بعد معلوم ہوا کہ اگر وہ کام بنتے تو اور زیادہ پریشان ہوتا میں آپ کو بات کیا سمجھا رہا تھا میں بھولا نہیں ہوں مجھے یاد ہے میں بات یہ سمجھا رہا تھا کہ ایمان کا اور جین کا کام کرنے والوں پر صحابہ پر کتنی اتنی تکلیفیں ان کی تکلیفوں پر اللہ کا دین پھیلا خدا کی رحمت برسی دنیا کے اندر امام آیا ان کے زمانے میں اگر کوئی یہ کہتا کہ تمہارا اللہ کون تمہارا اللہ کیا ہے تو کہتے ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس میں بدر کے اندر اس مدد اٹھائی اور ہمارا اللہ وہ ہے ہمارا اللہ ایسا ہمارا اللہ ایسا اور آج کے مسلمانوں پر پورے عالم کے اندر جو تکلیف ہے اللہ کے دشمنوں کی طرف سے آ رہی ہے یہ تکلیفیں کچھ ایسی بن گئی کہ جن مارکوں کے اندر یہ زیادہ تکلیفوں میں آئے تو ایک ریڈیو کے اندر کا اعلان کہ کہاں گیا تمہارا وہ اللہ جس نے فلاں موقع پر تمہارا ساتھ نہیں پورا جو میناروں پر کھڑے ہو کر تم اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہو کہاں گیا وہ تمہارا اللہ اکبر اس موقع پر کہاں جا اللہ اکبر کہتے کہتے تم تھک گئے تو میں ذرا تفصیل سے کہہ رہا ہوں ریڈیو میں اتنی تفصیل نہیں ہوتی ایک ڈیری مختصر سے جملہ کے ہو جائے گا ریڈیو کے اندر اور اس کے جملے پر کروڑا کروڑ نوجوان مسلمان دہریت کے خیال کا بن جاتا ہے یہاں تک کہ ایسے مارکوں کے موقع پر جب جماعتیں کام کرنے کے لیے گئیں تو مسجد کے اندر نوجوان پہاڑا کر رہے جب آپ نے سمجھا کہ بھائی تو مسلمان ہے اور مسجد میں پخانے کر رہا ہے نے جا خدا نے تو یہودیوں کا ساتھ دیا مسلمانوں کا ساتھ کہاں دیا اللہ اللہ کرتا ہے کیا اللہ اللہ کرتا ہے میں تو کروں گا یہ پخانا اس نے مسلمانوں کا تو ساتھ دیا نہیں اس نے تو یہودیوں کا ساتھ دیا تو ریڈیو کی ایک تقریر کروڑ کروڑ نوجوانوں کو دہریاں بنا دیتی ہے باوجود اتنی تکلیفیں اٹھانے کے لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے بہت میں جو تکلیفیں اٹھائی اور اللہ کی مددوں کو اتروایا تو اس زمانے کا آدمی اگر پوچھتا کہ تیرا اللہ کون ہے تو سورج جواب دیتے کہ ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے بدر کے اندر ہزاروں کی تعداد میں فرشتے اتارے اور ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے حضرت ساری بھی ابھی بخاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہزاروں کے لشکر کو گھوڑوں سمیت دریائے بجلا کے اوپر تیرایا جس کے دیکھنے والے لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں فارسی موجود تھے اور جن صحابہ کے اوپر اللہ کی مدد آئی وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے میرے محترم دوستوں یہ خواب کا قصہ بھی ہو سکتا ارے تاریخ کی کتابوں میں سے یہ قصہ مٹایا نہیں جا سکتا جو قصہ ہزاروں کے اوپر ہوا تھا اور جس کے دیکھنے والے لاکھوں تھے اور وہ لاکھوں جو فارسی تھے انہوں نے بالکل یہاں کشتیاں بھی ہٹا دی اور پل بھی ہٹا دیے یہ یہاں میں گے کیوں اگر یہ لوگ یہاں آ گئے تو ان کے ساتھ آسمانی مددیں ہیں ہم آسمانی مددوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے جب تک ساری سارے ساری اسباب ہٹاؤ گے اور یہ گھوڑوں کے اندر بیٹھ کر پانی کے اوپر تیر کے لیے پہنچے تو کہنے والا یہ کہتا تھا اس دور کے اندر کہ ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے حضرت اللہ حضر کے لشکر کو پانی کے اوپر چلایا اور جس نے حضرت شادی بن میں بکاس کے لشکر کو پانی کے اوپر چلایا اور ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس وقت بھی میں روم کے دربار میں ہمارے ہمارے سفر اب پہنچے ہیں اور جہاں دعوت بھی ہے ایک پر جب جب لائق نہ ہو اللہ ہو کر کہا گیا کہ جو خیسرے روم تھا اس کا پورا محض حرکت کے اندر آ گیا اور وہ گھر اب ابھی کیا ہوا اور وہ کہرک ضرور کہنے لگا کہ جب تم بھائی اللہ اللہ کہتے ہو تو ہر وقت بتانا دھنا کہتے انہوں نے کہا نہیں ضرور کہتا ہے کہ میری تمنا ہے کہ تم جب بھی اللہ حضرت کہو تو تمہارے مکانات بھی ہلنے لگے اگر اگر میری تمنا پوری ہوئی تو میں یوں کروں گا یوں کروں گا یوں کروں گا لیکن میری تمنا پوری ہوتی دکھائی نہیں دیتی یہ تو صرف ہمارے ہمارے اوپر خدا خدا کا خدا کا جو روم ہے وہ ڈالنے کے لیے تمہارے اس اسکرمی ہمارے بہلا دل رہے ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے فلاں ہو کے بڑھنے کیا ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے فلاں ہو کے بجلی کیا ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے ہزار حمد کے موقع پر پانچ آدمیوں کا کھانا ڈیڑھ ہزار آدمیوں کو کھلایا ہمارا اللہ وہ ہے کہ شیخ بہت کے اندر حضرت اب ہوئے جماعت لے کر جا رہے ہیں اور راشن بالکل ختم ہو گیا کوئی کھانے کا انتظام نہ رہا تو ہمارے اللہ نے سمندر کے اندر سے اندر مچھلی ڈالی جس کو تین سو آدمی نے اٹھارہ دن تک پیٹ بھر بھر کر کھایا بغیر روٹی کے کھایا ہمارا اللہ وہ ہے جو خالی چکی کے اندر سے آٹا نکال کر دکھایا اور خالی ہر میں سے روٹیاں نکال کر دکھائی اور ہمارا وہ ہے کہ جس نے بدر کے موقع پر ہماری لکڑیوں سے تلوار کا کام لیا اور ہمارا وہ ہے جب وہ یہ تقریر کرتے تھے تو لوگوں کے دل ہلتے تھے حضرت حضرت خارف ولید کا اور حضرت تمر کا نام لے لے کر عیسائی عورتیں سو سال تک سنکٹ ہو کرتی تھی کیا رہے حضرت عمر اور آ رہے حضرت حاضر ایک روگ تھا پورے آدم کے اوپر اور پورا آدم سمجھ رہا تھا کہ یہ لوگ اللہ کہتے ہیں یہ کوئی بوگس بات نہیں ہے اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہے جب ان کے اندر ایمان کی طاقت ہوگی تو اللہ کی طاقت ان کے سچ میرے محترم دوستوں ہے تو آج کا مسلمان بھی اٹھا رہا ہے اس کی تکلیفوں سے دہلی پھینک رہی ہے اور تکلیفیں سراب نہیں اٹھ رہی ان کی تکلیفوں سے ہم امان پھیلا اور ایمان پھیلا کیا رکھی تھی انہوں نے تکلیفیں اٹھائی اللہ کی دین کی دعوت کی بنیاد پر جس کے ذریعے ان کے ایمان میں طاقت پیدا ہوئی ایمان میں طاقت پیدا ہوئی تو اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہو گئی اور انہوں نے جو آج تکلیفیں اٹھائی جا رہی ہے وہ اللہ کے حکموں کو توڑ کر اٹھائی جا رہی اللہ کے دین کی دعوت کے کام کو چھوڑ کر یہ تکلیفیں اٹھائی جا رہی ہے ان تکلیفوں کے اٹھانے سے اللہ کی تعریف نہیں آ رہی بلکہ اور زیادہ دہلی پھیلتی چلی جا رہی ہے ارے میاں جب تکلیف اٹھا کہ مخلوقات کا یقین نکل جائے بآمن سا یا کہ اگر تم میری بات کو مانو تو صرف اللہ پر اعتماد کرو چار مجرور کو فیل سے جب مقدم کیا جائے تو حسر کا فائدہ دیتا ہے صرف اللہ تب یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے جتنے قصے ہوئے اور خوب اللہ نے ذکر کیا آگے جا کے سمت مسلمان کے ساتھ یہ معاملہ اللہ کو کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ساتھ وہ ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تابق مان و بننا اس نے واقعہ سارے بیان کیے ان بنی اسرائیل نے زبان سے کہہ دیا

اور جب تک زبان پر ہے تو یہ ایمان کا بول بنا تو انہوں نے زبان سے تو کہہ دیا اللہ ہے تو وہ کرنا اور اس میں دعا بھی مان لی لیکن آگے اللہ تعالیٰ ترکیب بتا رہے ہیں کہ یہ چیز دل کے اندر اتر کر ایمان کی طاقت کیسے بڑھے دیکھو خالی زبان سے ہے میں یہ کہوں کہ پالنے والے اللہ ہیں تو بھائی آپ دکان پہ کیوں بیٹھتے اگر دکان جو ہے سبب ہے پالنے والے تو اللہ ہے سبوں کے درجنوں میں دکان پہ بیٹھتا ہوں تو یہ ایمان کا مول بنا اگر یہ بات دل کے اندر اتر گئی تو پھر یہ ایمان کی طاقت بنی لیکن دل کے اندر اتری کے نہیں اتری تو دل تو چھپا ہوا ہے زبان کا مول ظاہر ہے دل چھپا ہوا ہے دل میں اتری کے نہیں اتری اس کی نشانی کیا اس کی نشانی یہ ہے اس کی نشانی دو ہے کاروبار کرنے والے کے دل میں اللہ کا یقین اترا ہے اور کاروبار بطور سبق کے کر رہا ہے یہ بات اس کے دل میں اتنی نہیں اتری اس کی نشانی یہ جو ہے ایک نشانی تو یہ ہے کہ کاروبار میں حلال حرام کو دیکھے گا پیسے کے کم یا زیادہ ہونے کو نہیں دیکھے گا اگر چیز ہوئی ہے مسجدوں کے اندر بیٹھ کر دعوت کی میں یہ بات بھی رہے گا اور بار بار جب یہ سنے گا کہ زندگیوں کا بنانا اللہ کے ہاتھ میں زندگیوں کا بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں دنیا کے اندر کی ہوئی چیزوں سے زندگیوں میں بندے بگڑنے کا تعلق ہے اللہ زندگی بگاڑنے پر آئے گا تو زیادہ پیسوں میں زندگی بگاڑنے گا اللہ زندگی بنانے پر آئے گا تو کم پیسوں کے اندر زندگی بنا دے گا زندگی میں بنانا بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں پیسوں کی کمی بیشی سے کچھ نہیں ہوتا اس کو بولتے سنتے کہ دل کے اندر یقین پیدا ہوا اب یہ آدمی کے مکان کے اگر بیٹھے گا تو یہ آدمی پیسے یہ کم زیادہ ہونے کو نہیں دیکھے گا بلکہ آدمی حلام و حرام دیکھے گا ایک نشانی تو یہ اور ایک دوسری مثال میں دی جو صحابہ کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ جب اللہ کے دین کی دعوت کا تقاضا اس کے سامنے آئے گا تو پھر اس کا کاروبار اور اس کا گھر اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنے ایمان کی طاقت کی یہ دوسری علامت ہے اگر یہ اپنی پرورش اللہ کے ہاتھ میں جانتا ہے تو پھر یہ دین کے تقاضوں پر کاروبار رکاوٹ نہیں بنے گا کبوت کے اندر کاروباری سیزن لیکن جب ان تین خفاطوں میں سکھا لا وہ جاہد گی کہ ون کو والی آیت اتری یہاں سے نکل کر اور سیدھے تبو کی طرف چلتی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کاروبار کی سیزن چھوڑ دیں گے دو سال کا تحت تو پڑ چکا ہے اور تیسرے سال دن کے تقاضے میں چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا ہماری زندگی تو فیل ہو جائے گی بالکل نہیں سوچا چل دیں کے دنوں دماغ میں یہ بات دیکھی ہوئی تھی کہ کاروبار جو ایک شکل ہے جو اللہ نے ہم کو دی ہے دینے کے لیے لیکن اسی کے حکم پر جب یہ شکل قربان ہوگی تو خدا کے خزانے میں دینے کی بے شمار شکلیں ہیں نہ معلوم اللہ کون سی شکل پیدا کر دے اس یقین پر انہوں نے سارا کاروبار چھوڑا اور اللہ کے دین کی دعوت پر چل گئی یہ یقین اس درجے پر ان کے دلوں میں اترا ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے چھ مہینہ پہلے چھ مہینہ پہلے مدینے کے انسار جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم رسول علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں اور جا کر یہ عرض کریں کہ حضرت آپ نے جو نے ہم سے معاہدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا جان لگائی مال لگایا دین پھیلنے لگا دین کے کام کرنے والے بہت آدمی بڑھ گئے بکثر عناصر ہوں اب دین کے کام کرنا ہم لوگوں پر موقف نہ رہا چھ مہینے کی ہم کو آپ چھٹی دے دیں اور وہ باہر نکلنے سے چھٹی دے دے مکانی کام کی چھٹی نہیں مسجد و نبی میں آتے رہیں گے باہر سے آنے والے وفود کی خیر خبر لیتے رہیں گے مکانی کام ہم کرتے رہیں گے لیکن ساتھ ساتھ میں اپنا کاروبار سنگوا لیں گے اور ساتھ ساتھ اپنے گھریلو نظام کو شروع دیں گے تو آپ ہمیں چھ مہینے کی چھٹی دے دیں اور سات کتابوں میں آتا ہے خیربت دور دور ہمارے گھر اجڑ چکے باڑھ سے ہم خالی ہو چکے رہا سہا مال تبو میں لگ گیا ہماری عورتوں کی زیورات تک لگ چکی سب کچھ ہم نے اپنا قربان کر دیا اور مینا والا معاہدہ آپ کا ہم نے پورا کر دیا اسلام چاروں طرف پھیل گیا اسلام کے مددگار بھی بہت تیار ہو گئے چھ مہینہ ہم نے چھٹی منانے میں تو کیا حرج ہے یہ چھٹی میں ایک گئے اچھا دیکھیے اب وہاں جب پہنچے تو وہاں آئے کتر گئی وہاں آئے کیا اتری بھائی جب پہنچے تو آئے تو کہیں وہ کیا اتری وہ انفکو کی سبھی بنا تم کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اللہ کے راستے میں خرچ کرو وہ ان فکو فی سبھی جا بنا تم کو اور تم اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت پڑو اور وہ ہلاکت کیا ہے حضرت ابو ابو بنساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان میں مت تعلقت ہو پھر آلو بل بالو بل بل بد ترک جہادی گا اللہ کے راستے میں خرچ کرو ہلاکت میں مت پڑو ہلاکت کے کیا مانا اللہ کا دین مٹ رہا ہوں اللہ کے دین کی جد جہد اور کوشش کی ضرورت ہو جس کے ذریعے دین پھیلے گا اللہ کے دین کے مٹنے کی وجہ سے آسمانوں پر خدائی فیصلے تباہی بربادی کے ہو رہے ہو ان فیصلوں کو بدلوانے کے لیے اللہ کے دین کی محنت کرنی چاہیے تھی وہ محنت چھوڑ کر آدمی اپنے کاروباری اور گھریلو لائن میں لگ گیا اس کا ذہن ہے کہ میں اپنی زندگی بنا لوں گا آسمان پر فیصلہ تباہی اور بربادی کا آ گیا تو آسمانی فیصلے کا مقابلہ یہ اپنی گھریلو اور کاروباری لائن سے نہیں کر سکتا آسمانی فیصلے کو اگر بدلوانا ہے تو تکلیفیں اٹھا کے اللہ کے دین کی جد و جہد کریں محنت کرے کوشش کرے اس کے ذریعے لوگوں کے اندر دینداری آئے گی آسمان کا فیصلہ بدل کر پھر خوشحالی کا فیصلہ آئے گا امن و امان کا فیصلہ آئے گا تجھے کاروبار میں گھر میں زیادہ رہنے تو نہیں ملا لیکن خدائی فیصلوں کے بعد باوجود کہ تو گھر اور کاروبار میں زیادہ نہیں رہا لیکن مقدر کے اللہ پاک تجھے دے دے گا ان تعلقوں محنت تعلقاتوں سے اہل بل مانے بل بنے دے وہ بر جہاد اسی سے ملے گا چھٹی ہوئی وان بھی چھپی اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت کرو اور اس کے بعد پھر میں ارشاد فرمایا ان اللہ رب المحسنین دین کا کام اچھی طرح کرو اللہ تعالیٰ دین کا کام اچھی طرح کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ آئے دوسری چھٹی محکوف ہوئے چھٹی محکوف ہو کر تھوڑی مدت کے بعد حضرت پسانہ کے ساتھ تین ہزار کے مجموعے کو ملک شام کی طرف روانہ کر دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو پیارے ہو گئے دنیا سے فرما گئے ہو بھی بول آیا تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ تو رہا نہیں کہ چلو اللہ کے نبی نے تشریف لے گئے اب اپنی چھٹی یہ نہیں اب حضرت امیر المومنین کے کہنے پر ہمیں چلنا ہے حضرت امیر المومنین نے بھی چھٹی نہیں دی فرصت نہیں دی سب کو اللہ کے راستے میں بھیج دیا اور پورا مدینہ خالی کر دیا ذہنوں کے اندر یہ بات بچائی کہ حالات سے متاثر ہو کر ہم احکامات کو نہیں توڑیں گے بلکہ احکامات سے متاثر ہو کر ہم حالات کو برداشت کریں گے جتنے ہم حالات کو برداشت کریں گے اور احکامات کو پورا کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور اگر حالات سے متاثر ہوئے اور ہم نے احکامات کو توڑ دیا تو احکامات کے توڑنے پر مدد اللہ کی کے اوپر رک جائے گی تو ہم حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتے بھائی انسان پر جب حالات آتے ہیں تو حالات سے متاثر ہونا یہ کوئی عبد کی بات نہیں حضرت علیہ السلام نے جب بندوں کا اجدہ دیکھا تو متاثر ہوئے اور بھاگنے لگے حضرت علیہ السلام کو جب دعوت کے لیے بھیجا جانے لگا تو حضرت علیہ السلام نے اللہ میاں سے کہا سے اکتو میرے ڈر ہے میرے کو قتل نہ کر دے ان میں ایتوا تو سرکشی کرے گا اتنے اچھا، سارے سمندر وہاں پر بھی اللہ نے تسلی دی والا تحف اور یہاں بھی اللہ نے تسلی دی ان وہ اشما ارا میں تمہارے ساتھ ہوں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں تم جاؤ میرے دن کی دعوت کے لے کر جاؤ اسی طرح جادوگروں نے جو جادو ڈالا اور سارا جنگل بھرا تو وہاں پر بھی حضرت پوچھا سلام سفی مچھلی موسا یہاں پر بھی حضرت مثال سلام بڑے تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ تم جو کچھ آپ کے ہاتھ پہ ہے وہ ڈالو پھر جان کا نہ آنا سر بولے تو اللہ تم کو ہی رکھے گا تو حالات سے متاثر ہونا یہ کوئی ایپ کی بات نہیں حضور حکم سرسن کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو چاروں طرف سے حالات بگڑے اور چاروں طرف سے حملے کی خبریں آئیں گی تو صحابہ بھیڑ سے متاثر ہوئے اور متاثر ہو کر یہ رائے دی حضرت صدیق اکبر کو کہ ہم سارے کے سارے رک جائیں اور جیسے اسامہ کو روکے حالات سے متاثر ہونا یہ ایک کی بات نہیں نبی بھی متاثر ہوئے صحابہ بھی متاثر ہوئے لیکن یعنی حالات سے اتنا متاثر ہونا یہ کی بات ہے کہ اس سے حکم خدا کر ٹوٹ گیا اگر حکم خدا کا ٹوٹ گیا حالات سے اتنا متاثر ہوا تو یہ خدا کی مدد سے رک گیا اور اگر حالات سے متاثر تو ہوا لیکن اتنا متاثر نہیں ہو کہ حکم توڑ دے حکم کو پورا کر دیا جب حکم کو پورا کر دیا اللہ کی مدد ساتھ ہوگی جس اجدہ سے ڈر رہے تھے حکم پورا کر کے اسے پکڑ دیا جان سے جادوگروں کے جادو سے ایک دہشت سی پیدا ہوئی جب حکم اللہ کا تو گندہ ڈالا حکم پورا کر دیا اللہ تعالیٰ نے آلہ کر دیا اسی طرح اللہ مہین کو اگر امیر المین نے کہہ دیا کہ سب کو نکلنا ہے تو سارے کے سارے نکل گئے حکم پورا کر دیا حالات سے اتنے متاثر نہیں ہوئے جو حکم کو توڑے یہ کام ہمارا ہے کہ حالات سے ہمیں اتنا متاثر نہیں ہونا کہ جو حکم ہمارے ہاتھوں اللہ کے ٹوٹ جائے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے اور جو حالات آنے سے برداشت کرنا ہے اور حالات جو صحابہ پر آئے اور جو ندیوں پر آئے وہ ہمارے تمہارے پر نہیں آئیں گے اس سے تم بے فکر رہے گا اس لیے کہ آ کو صحابہ کو جو سوالات اور ہم سوا سو کرو اگر سو آدمی نے ایک ایک من مجاہدہ کیا مسئلہ تو چار سو ہوں گے تو ان کے من آئے گا اور اس سے زیادہ اور کم آئے گا تو وہ تو سوال تھے اور ہم ہیں سوا سو کروڑ تو جتنا انہوں نے کیا اب وہ تقسیم کر دیں گے تو تھوڑا تھوڑا آئے گا کیا آئے گا زیادہ سے زیادہ سال بھر کی جماعت پیچھے لا جائے زیادہ سے زیادہ کھانا پینا آگے پیچھے ہو جائے گا کاروبار کا سیزن چھوڑنا پڑے گا ذرا راحت اور آرام آگے پیچھے ہو جائے گی تنگی چوشی کا ڈر خالی سامنے آئے گا اور یہ دیکھا فاقے یہ مور مسور کی دال ان کو فاقے آئیں گے فاقے تو بڑے بڑے بڑھایا کرتے اللہ والے بڑھایا کرتے جو فاقے آنے کے بعد میں بہت ہی فخر محسوس کیا کرتے جنہیں اتنا لطف آتا ہے تعلق باندھنا کا ابھی ہم لوگوں نے وہ چیز کہا ان لوگوں نے کیا فاقے آنے فاقے تو بہت اونچے لوگوں پر آیا کرتے تو میرے محترم دوستوں وہ تکلیف ہے جو صحابہ پر آئی اتنی تکلیفیں آنے سے پہلے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دین کی سبھا بنے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما گئے کہ آخری زمانے میں ایک آدمی اگر دین کا کام کرے گا تو اس کو یعنی اس کا اتنا نتیجہ نکلے گا جتنا پچاس صحابہ کے کام کرنے پر نتیجہ نکلتا سماج جو ہے وہ نتیجہ ہی تو ہے پچاس صحابہ کی محنتوں سے جتنا نتیجہ نکلے گا آخری زمانے میں ایک آدمی کے کام کرنے پر اتنا نتیجہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اور آخری زمانے کے لوگوں کی کمزوری کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اتنا نتیجہ نکالیں گے اس لیے گھبرانے کی بات نہیں آپ حضرات جو صحابہ کے نبیوں کے واقعات سن کر ذہنوں کے اندر یہ بات نہ لانے کہ سب اتنی زیادہ تکلیفیں اور قربانیاں ہم بھلا کہاں دے سکتے میرے بھائی دیکھو اتنی نہیں میری بھائی لیکن جو ہماری روٹین بنی ہوئی ہے اس روٹین کو چھوڑ کر اگر ہم رسول پاک سرسوں کی ترتیب پر آ گئے تو بجائے ان تکلیفوں کو اٹھا لے کے تھوڑا سا آگے پیچھے نظام ہو کر اور کیا جب گا اللہ تعالیٰ پورے عالم کے لیے ہدایت کے ایمان کے فیصلے کر ان بنی اسرائیل نے زبان سے کہہ دیا اللہ ہے تبر کرنا لیکن یہ چیز دل کے اندر اترنی چاہیے جب آدمی کے دل کے اندر اترتی ہے تو وہ ایمان کی طاقت بنتی ہے اور جب آدمی کے زبان پر ہوتی ہے تو یہ ایمان کا بول بنتا ہے اور ایمان کے بول پر اللہ کی مدد نہیں آتی ایمان کی طاقت پر اللہ کی مدد آتی ہے اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ تم لوگ زبان سے کہہ دو آمنا میں ایمان لے آیا اور ہم اس پر وہ سارے وعدے پورے کر دیں اور ہم تمہارا امتحان نہ لیں ہم تو امتحان تمہارا لیں گے کہ تم جو کہتے ہو کہ میں ایمان لایا جو زبان کا بول ہے اس میں تم سچے ہو کہ تم کچے ہو ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ہم پہلے والے لوگوں کا بھی امتحان لے چکے ہیں ہم اس بات کو جان کر رہیں گے ہم اس بات کو جان کر رہیں گے کہ تم نے کا سچا کون اور تم نے کا جھوٹا کون اللہ کے الغیب ہے شہادہ ہیں وہ تو دلوں کے گھوٹ میں جانتے ہیں لیکن وہ یہ بتاتے ہیں ہم لوگوں کو بھی جمنا کر رہیں گے کہ آمن میں کہنے میں سچا کون آمن میں کہنے میں جھوٹا کون ایمان کی طاقت پیدا کرنے کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے اسے اچھی طرح سمجھیں ایمان کی طاقت میں دو کام ایک تو اللہ کے یقین کا دل میں لانا اور ایک مخلوقات کے یقین کے دل سے نکالنا یہ دو کام کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا دیکھو اللہ کو دکھائی نہیں دیتے اس لیے ان کا یقین خود نہیں آتا اسے لانا پڑتا ہے لانے کیا ترکیب ہے بار بار اللہ کا بولنا بار بار اللہ کا سننا جتنا بار بار اللہ کا بولنے سننا ہوتا رہے گا تو اتنا اللہ کا یقین آئے گا اسی کا نام ہے دعوت کی فضا جتنی ہم دعوت کی فضا بنائیں گے تو اتنا اللہ کا یقین دنوں آئے گا یہ خود یاد رکھنا اللہ دکھائی دیں گے دیکھ کر اللہ کا یقین نہیں بنتا بلکہ بار بار بولنے سننے سے اللہ کا یقین بنتا ہے اس کا نام ہے دعوت کی فضا اس سے تو اللہ کا یقین آیا لیکن کاروبار کا یقین دل سے نکل جائے ملک والے پیسے دے تین دن سے نکل جائے اس کے لیے کیا کرنا کیوں جو مخلوقات دکھائی دیتی ہے اس کا یقین تو خود آتا ہے اسے نکالنا ہے اور اللہ دکھائی نہیں دیتے ان کا یقین خود نہیں آتا اسے لانا ہے تو اللہ کی یقین کیسے لائے اس کے لیے دعوت کی فکا بار بار اللہ کو بولنا سننا اور مخلوقات کا یقین کیسے نکلے اس کے لیے قربانی جتنی ہم قربانی دیں گے اتنا مخلوق کا یقین نکلے گا آگے جماعت پہ جاتا ہے تو قربانی دیے بغیر نہیں جاتا تیرہ سال مکرمہ میں صحابہ کے جو گزرے وہ ان دو باتوں میں گزرے ایک طرف دعوت اور ایک طرف قربانی دعوت کے ذریعے ایمان کے اندر ان کی طاقت پیدا ہوئی تو ان کی نمازوں کے اندر جان پیدا ہوئی ان کے تعلیم کے حلقوں سے سن اور زیادہ آگے بڑھا ان کے فکر و تلاوت سے اللہ کا تعلق ملا ایسا اور ہمدردی ان کے اندر دوسروں کے لیے آئی میرے اخلاص اتنا پیدا ہوا کہ مکے کے پہاڑوں کو سونا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نہیں بننے دیا کہ ان کے اخلاص کے اندر کوئی کمی نہ آنے پائے اس لیے کہ اگر سونا بنا تو وہ سونے چاندی کے لیے کام کریں گے ان کو اللہ کے لیے کام کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی جان اور اپنا مال اور اپنے جذبات قربان کر کے اللہ کے دین کا کے کام کرے میرے محترم دوستوں میں لمبی بات نہیں کرتا دو باتیں میری مان لوں اللہ کا یقین لانا غیر کا نکالنا اللہ کا یقین اگر لانا ہے تو دعوت کی فضا یہ جو مسجد بار جماعتیں بنتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو ڈھائی گھنٹے یا پانچ گھنٹے یا آٹھ گھنٹے یا دن رات یا اثر سے شراب تک جو مسجد میں لگنا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے بار بار اللہ کا بولنا اور سننا گھر گھر در در جا کر اللہ کا بولنا اور سننا ملکوں میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بار بار اللہ کا بولنا اور سننا ایک دعوت کی فضا بنتی ہے اس کے ذریعے ایمان کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے اور قربانی جان مال کی دی جاتی ہے تو اس کے ذریعے خیر کا یقین نکلتا ہے قربانی کے ذریعے خیر کا یقین نکلے گا دعوت کے ذریعے اللہ کا یقین آئے گا اس طریقے سے ایمان میں طاقت آئے گی اللہ تعالیٰ نے آئے اتاری واہ لالی شاہی بوا لکھو نکو شادی بابا شری منی اگر مجھے فران تم کو مسجدوں میں نہیں جانے دیتا تو تم اپنے گھروں کے اندر رہ کر مسجد والا کام کرو نماز پڑھو لیکن نماز کیسی پڑھو ایمان کی طاقت رکھنے والی نماز ایک نماز تو وہ ہے کہ پرورش کاروبار پرورش کاروبار سے سمجھ میں آ رہی ہو اور فرون کی طاقت کا اثر دل پر پڑا ہوا ہو ایسی نماز ہے تو یہ نماز بے طاقت نماز ہے طاقت پر نماز کب بنے گی بابا میں بنے ایمان کی طاقت سے طاقت پر نماز بنے گی فرون کی طاقت کا یقین نکل جائے کاروبار سے پرورش کا یقین نکل جائے اللہ سے پڑھنے کا یقین آئے اللہ کی طاقت کا یقین آئے تمہیں ایمان کی طاقت بن گئی اب اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہوگی یہ ہمیں نہیں معلوم کہ کتنی مدت تک حضرت مثال سلام نے کرنے اور نماز کے ذریعے اس قوم کی تربیت فرمائی اور خوب ان کو سمجھایا یہاں تک کہ ان کے ایمان میں طاقت آ گئی فروغ کی طاقت کا یقین نکل گیا اللہ کی طاقت کا یقین ان کے دلوں میں آ گیا جب دیکھ لیا کہ مجموعی کے اندر وہ ایمان کی طاقت آ گئی تو اب حضرت مثال علیہ السلام نے دعا مانگی اور بہت زور کی دعا مانگی رب نے پولیس یا رامل یعنی فیور کو دعوت دے دے کر اندر کے یقین بنانے کی کوشش کر دی اخلاق کے ذریعے سمجھا بہت لیا لیکن یہ زہریلا گھوڑا بغیر آپریشن کیے یہ زہریلے گھوڑے کو جب تک آپریشن کر کے کاٹ نہ دیا جائے اس وقت تک امن و امان قائم نہیں ہو سکتا لہذا اس کا تو اللہ تو آپریشن کر دے رب بنے کی سلام اخباری ان کے بالوں کو تباہ کر دے بس میں پہ لاکھ بھی ہوں کلا یوں چھتہ یا ربول اجا علی جائیں یہ دعا مانگی فوراً اللہ تعالیٰ کے جواب آ گیا تمہاری دعا قبول ہو گئی لیکن دو باتوں کا خیال رہنا ولا بلا تب تلیا سبھی لینا دونوں کے دونوں جڑے رہنا اور ان جاہلوں کے پیچھے مت چلنا ان مادہ پرستوں کے پیچھے مت چلنا خطاب تو ہو رہا ہے دو بڑے ندیوں کو اور سنایا جا رہا ہے ہم کو اور تم کو اور ان بنی اسرائیل کو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے خطاب تو کر رہے ہو سر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی نا کا نیا بتنا من کا بڑا تک من منہا شیرین اگر آپ نے شرک کیا تو ہمارے آپ کے سارے حق ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور بڑے بھاری نقصان کے اندر آپ پڑ جائیں گے کتاب تو ہو رہا ہے بہت بڑی شخصیت کو لیکن سنایا جا رہا ہے پورے عالم کے انسانوں کو کہ جب اتنی بڑی شخصیت اگر شرک کرے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو تم لوگ اگر شرک کرو گے تو بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور ہمارے گھروں کے اندر بھی بعض مرتبہ ساس کو ساس کو کہا جاتا ہے بہو کو سنایا جاتا ہے کہا تو جاتا ہے ساس کو کہ دیکھو بچہ گر گیا کسی نے دیکھا نہیں دیکھو کھچڑی کے اندر نمک زیادہ پڑ گیا خیال نہیں رکھتی ہو تو کہا تو سانس کو لیکن سنا ہے بہو کو تو اسی طرح اللہ جب میں جلال مانا والا ہوں بعض لوگوں پر خطاب تو کرتے ہیں بڑی بڑی شخصیتوں کو لیکن سناتے ہیں ہما شما کو ہمیں اور تمہیں سب کو تو یہاں دو باتیں فرمائی ایک تو جمع رہنا اور دوسری بات یہ کہ جب یہ مادہ تمہارے قدموں پر آ جائے تو تم ان مادہ پر اس وغیرہ مت کر قبول ہو گئی اب دعا قبول ہونے کے بعد پھر میں نے وہی کہا نا ایمان کی طاقت آ گئی دنوں میری کی طاقت آ گئی اب اللہ نے امتحان لینا شروع کیا اور جیسے امتحان لینے کے ایمان کی طاقت کا امتحان لینے کے اللہ کے ہاں طریقے ایسا حکم دیتے ہیں کہ جس میں نفے والی چیز ہاتھ سے نکل جائے اور مشقت والی چیز ہاتھ میں آ جائے اور آدمی حکم کو پورا کر کے نفے والی چیز کو جانے دے مشقت والی چیز کو برداشت کر لے اس کے ایمان کی طاقت کا امتحان ہو گئے ان کی طاقت اس کے ساتھ ہو گئی جیسے مثال سلام کو کوئی حکومت پر کیا نفے والا بندہ ہاتھ میں تھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سے ڈال دو حکم پورا کر کے نفے والا بندہ ڈال دیا تکلیف والا اجدہ بنا اس سے بھاگنے لگے تو اللہ نے کہا پکڑ دو تو انہوں نے تکلیف والا اجدہ پکڑ لیا نفے والا گندہ ڈال دیا اور تکلیف والا اجدہ پکڑ لیا اللہ کی طاقت ساتھ ہو گئی ہمارے ساتھ بھی اللہ کی طاقت ساتھ ہو جائے اس کے لیے ہمیں بھی پروگرام کرنے ہوں گے مال کا جو نفع ہے اس کو ڈنڈے کی طرح قربان کرنا ہوگا اللہ کے دین کی کوشش میں اور جان کی جو مشقت ہے اسے اجدہ کی طرح برداشت کرنی ہوگی دین کی کوشش کے لیے اگر یہ دو کام ہم نے کیے تو امتحان کے اندر یہ آدمی پاس ہوا اور اس کو ایمان کی طاقت مل جائے گی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو اللہ کی طاقت مل جائے گی بشرطے کہ اتنی جان کی مشقت کو برداشت کیا اور مال کے نفع کو قربان کیا اللہ کی رضا کے جذبے سے تو اس کو اللہ کا تعلق مل جائے اور اللہ کی میت مل جائے گی اور آمن میں کہنے کے اندر یہ سچا ہے اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا یہ قرآن کہہ رہا ہے خالی زبان کا بول امن اگر ہم نے کہا تو قرآن کا جب میں امتحان دوں گا دیکھوں گا کہ تو سچا ہے کہ تو جھوٹا خالی امن کہنے پر اللہ کی طاقت ساتھ ہو جائے ایسا نہیں ہوتا زبان کا بول تو دنیا میں بھی کام نہیں آتا اگر آدمی خالی زبان سے کہے ایٹم بم تو اس سے مکھی نہیں ہو گئے آدمی خالی زبان سے کہے بھینس اس سے دودھ نہیں ملتا آدمی زبان سے یہ کوئی نہیں اسے تالا نہیں بھرتا تو خالی زبان کے بول سے کوئی کام نہیں بنتا اسی طرح آدمی اگر زبان سے کہے آملنا تو اس پر وہ سارے اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوں گے البتہ دنیا لائن میں خالی زبان سے کہنا اس کا کوئی فائدہ نہیں لیکن دینی لائن میں خالی زبان کا بول بھی فائدہ مند ہے بے گھر میں زبان سے آپ نے بم ایٹم فائدہ نہیں لیکن قرآن لائن میں اگر آپ نے زبان سے دیا علی نیم تو تیس بیٹیا مل گئی اور ایک بیٹی کتنی قیمتی پوری دنیا سے زیادہ قیمتی خالی علیفان نیم آپ نے زبان سے کہا تو یہ بھی اتنا قیمتی ہے تیس بیٹیا مل گئی قرآن شریف اور پڑھے قرآن شریف پڑھتے پڑھتے اس کے اندر نام آ گیا فرام کا قرآن یہاں پہ فرون کا نام پڑھا تو پچاس نے کی پچاس نے کی حامد پچاس نے کی انگلش پچاس نے کی پچاس نے کی آپ انداز لگائیے قرآن پڑھتے پڑھتے ایسے غلط لوگوں کا بھی نام پڑھ لیا تو آپ کی پچاس پچاس کیا لیکن یہ ڈاکٹر ہے بھی خالی ایم بی بی ایس لکھ دیا تو خالی لکھ دینے سے یہ ڈاکٹر نہیں بنتا بل اہم میں بی ایس بننا ہے تو مستقل ایک محنت کرنی پڑے بھینس اتنا کہنے سے دودھ نہیں ملتا بھینس کی حقیقت ہوگی تو دودھ ملے گا لیکن دین کی لائن کے اندر صرف الفاظ میں جو ہے یہ بھی بےکار ہو دیں یہ بھی بیکار دے بلکہ ساری دنیا کے انسان اگر نہ نخواستہ کافر بن جائے صرف ایک مسلمان باقی رہے اور وہ بھی نماز روزہ کچھ نہ کرے وہ ایک مسلمان صرف زبان سے اللہ اللہ کہتا رہے تو زمین اور آسمان چاند اور سورج کا جو نظام ہے یہ برابر چلتا رہے زمین اور آسمان چاند اور سورج کا نظام صرف اس ایک آدمی کے سے برابر چلتا رہے گا جو زبان سے اللہ اللہ کرے اور کوئی کام نہ کرے تو صرف اللہ اللہ کا لفظ کہنا اتنی طاقت رکھتا ہے کہ آسمان اسے سما رہے گا اور زمین اپنی جگہ پر رہے گی جب ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دے گی تو دینی لائن کے الفاظ بھی بیکار ہیں دنیا لائن کے الفاظ بالکل بیکار ہیں لیکن جو یہ سارے وعدے ہیں اللہ کے ایمان پر یہ پورے کب ہوں گے یہ وعدے پورے اس وقت ہوں گے جبکہ اللہ امتحان لے لے اور امتحان لینے کے بعد یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ایمان کا پکا ہے اور ایمان کا سچا ہے تو پھر وہ ایمان کی طاقت اسے ملی تو اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہو جائے اچھا اب ایک سوال باقی رہتا ہے کہ بھائی ہم تو مکمل ہیں زبان سے کہنے کے کہ ہم ایمان لائے آمنہ وہ ہم ایمان لائے لیکن دل کے اندر ہے اترا کہ نہیں اترا اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میں دیکھوں گا تو سچا ہے کہ تو تو جھوٹا ہم اللہ سے پوچھے کہ اللہ میاں ہمیں یہ بتا دو کہ آمنا کہنے میں ہم کو تو سچا کب کہو گے تاکہ تمہاری طاقت ہمارے ساتھ ہو جائے تو اللہ دوسری آیت میں ہمیں اس کی خبر دے رہے کہ میں تمہیں نہ کہنے میں سچا کب کہوں گا کہ ہاری امن نہ پر میری طاقت ساتھ ہونے نہیں اگر تم دل سے کہو گے سچے ہوگے تو میری طاقت ساتھ ہے تو اللہ نے تم سچا کب کہو گے دوسری آیت میں میں نے بتایا مل مینا آمن برینا سنگھی سم تب بجا ابو في سبيل الله أولئك هم الصادقون اللہ کہتے ہیں بس ایمان والا تو وہ ہے بس ایمان والا تو وہ ہے کہ جس نے اللہ پر یقین کیا جس نے رسول پر یقین کیا اور پھر کوئی شک نہیں رکھا جو اللہ رسول نے بتایا اس کے اوپر یقین پھر کسی قسم کا کوئی شک نہیں سم نہیں ہوتا وہ اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرتا رہا جان کی قربانی کے ساتھ جان کی مشقت کے ساتھ اور مال کی قربانی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کی کوشش کرتا رہا تو اللہ کہتے اللہ کا ہمیشہ کو یہ ہے سچے آمن میں کہنے میں یہ ہے سچے ان کے ساتھ خدا کی طاقت ہو جائے گی لیکن یہ ساری شرطیں پوری ہو جان قربان کرے مال قربان کرے دین کی کوشش کرے اور اللہ کے لیے گئے دنیا کی بے غرض بڑھو اگر اس طریقے سے اس فیصلے کیا تو وہ ایمان کی طاقت اس کے دل کے اندر اتر کر اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے کہ یہ سچا ہے غیر کا یقین اس کے دل سے نکلا اللہ کا یقین اس کے دل کے اندر آیا اللہ کی ذات کا یقین صفات کا یقین قدرت کا یقین اللہ کے خزانوں کا یقین اللہ کی بات کا یقین اللہ کے بادوں کا یقین اور اللہ تعالیٰ کے غیر نظام کا یقین جو فرشتے ہیں اور انہوں نے الہیہ کا یقین جو آسمانی کتابیں ہیں اور اللہ نے جو شخصیتیں ہمارے پاس بھیجی نمونہ بنا کر انبیاء کرام میں السلام کو سرم کے یقین تو آئے اور غیر کے یقین دکھ لے اب ان بنی سرال کا ان ہوا ان ہوا بے عبادی وطن چھوڑو اور نکل جاؤ وطن کے اندر کے راحت اور آرام کے نقشے کو ڈنڈے کی طرح چھوڑو اور سفر کی مشقت کو اجدہے کی طرح برداشت کرو اور اس کے ساتھ ساتھ خبر دے دی کہ ان مرکوں کا باہول فرون تمہارا پیچھا کرے گا یہ خبر بھی دے دی لیکن چونکہ کرنے اور نماز کی محنت کے ذریعے ان کے دلوں کے اندر اللہ کا یقین اتر چکا تھا اور فرون کا یقین نکل چکا تھا اور کاروبار سے پلنے کا یقین نکل چکا تھا اور اللہ سے پلنے کا یقین آ چکا تھا یہ ایمان کی طاقت ان کے اندر آ چکی تھی اس لیے انہوں نے وطن چھوڑا اور نکل گئے لیکن فرون جو تھا پورے نام مشکل کے ساتھ پیچھے آ گیا سامنے سے سمندر آ گیا اب جیسے ایمان کا امتحان اللہ لے رہے پیچھے سے فرون آگے سے سمندر درمیان میں بنی اسرائیل اب یہ بنی اسرائیل میں تو اپنے گھروں میں رہتے ہوں گے ارے میرے اللہ کے کرنے والے ارے پھر ان سے کیا ہوتا ہے ارے کاروبار سے کیا پلتے ہیں تو اللہ سے پلتے ہیں ایمان تو بن گیا قربانی کے ساتھ اور دعوت کی فضا میں لیکن انسان اتنا کمزور ہے کہ جب اس کے سامنے وہ چیز آ جاتی ہے وہ مخلوق سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس مخلوق کے یقین کا ہوگا آدمی کے دل میں ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جہاں مخلوق کے یقین کا غبار دل میں آیا تو یاد رکھنا پھر مدد اللہ کے اوپر رہ جاتی ہے زمین پر نہیں آتی ان بڑی اسرائیل نے فروغ کو سمندر کو دیکھا تو فوراً اٹھ ہو گئی ان میں ارے ہم تو پکڑے گئے ارے ہم تو پکڑے گئے نبی کی تربیت ہے لمبی مدت کی تربیت ہے دل کے اندر سے غیر کا یقین نکل چکا ہے اللہ کا یقین آ چکا ہے ایمان کی طاقت مل چکی ہے اسی ایمان کی طاقت پر وطن چھوڑ چکے ہیں سفر کی مشقت کو برداشت کر چکے ہیں لیکن یہ ساری باتیں ایسے موقع پر کی ہے کہ فیون نظروں کے سامنے نہیں تھا سمندر نظروں کے سامنے نہیں تھا اب نظروں کے سامنے فرونا سمندر آیا تو یہ انسان کی کمزوری اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں خلے کا انسان ہوتا تھا یہ متاثر ہوئے اور غیر کے یتیم کا غبار دل پر آنا شروع ہو گیا مشار سلام اللہ کے نبی تھے انہوں نے سمجھ لیا کہ غیر کے یتیم کا غبار جہاں دل کے اوپر آئے گا تو اللہ کی مدد آسمانوں پر رک جائے گی جب اللہ کی مدد آسمانوں پر رکے گی تو پھر یہ فرون جس کی لاٹھی اس کی بھینس پھر یہ مارے گا بھائی فرعون سے بچانا تو مدد الہی سے تھا اور مدد تھی ایمان کی طاقت پر اور ایمان کی طاقت کا نا موقوف تھا اللہ کا یقین دل میں ہو اور غیر نکل جائے یہ ہو چکا تھا لیکن یہ غیر نظروں کے سامنے آ گیا تو پھر اس کا ہمارا آنا شروع ہوا تو پھر کی مدد ملتی رہے گی اس بنا پر حضرت علیہ السلام نے زور سے للکارا زور سے للکارا اور للکار کے لیے بات فرمائی کل ان نمایا ربی رو سیاح ساری گرو ہمیں پوچھا لے کر ہر بات نہیں جو تم کہتے ہو میرے ساتھ میرا اللہ ہے اور جو راستہ کرے گا اس لیے اللہ کا اللہ کا وعدہ ہے درج بلا تخشا اللہ میرے لیے راستہ کرے گا زور سے جو لڑکا رہنا تو ان بنی اسرائیل کے دل پر جو فرعون اور اس کا لشکر اور سمندر کے یقین کا ہلکا سا غبار جو آنے لگا تھا وہ دھیمے دھیمے صاف ہو گیا صاف ہو گیا اب اللہ کی مدد آنے کے قابل ہو گئے اللہ نے حکم دیا ڈنڈا مارو مار دیا سمندر کے اندر راستے بنے یہ سارے کے سارے آرام سے نکل گئے اور نکل کر پار ہونے لگے لیکن پھر مڑ مڑ کے رہے کیونکہ کہ پھر پیچھے آ رہا مڑ کے دیکھ رہے تو اللہ نے یہ بتایا کہ تم نے بت رکی بہرا رہا ان جن انجم میرے کون تم اس سمندر کو چھوڑو جلدی سے نکل جاؤ کیونکہ تمہاری برکت سے وہ سارے سارے بچے ہوئے تم اقلیت والوں کی برکت سے وہ سارے شریف والے بچے ہوئے تم لوگ ذرا نکل جاؤ کیونکہ تمہارے بیڑے کرنے ہیں پاس اور اس کا بیڑا کرنا ہے ذرا تو تم سمندر کا تو پیچھا چھوڑو ارے جلدی سے نکل جاؤ یہ لوگ نکل گئے تب جا کے سمندر کو ملا دیا اور یہ سارے غارت ہو گئے ایمان کی طاقت کا مقابلہ فرعون کی طاقت نہ کر سکی اس پورے قصے میں میں نے آپ کو یہ بتایا لیکن میں پھر ایک بات کو دوہراؤں یہ ایمان کی طاقت اگر مل گئی تو پھر آپ لوگ خدا کی خلافت کے کام زوروں کے ساتھ کر سکو گے بھوکوں کا کھلانا مونگوں کا پہنانا کشم پوشوں کی مدد کرنا ایک دوسرے کے ساتھ ایسار ہمدردی جتنا آپ کرنا شروع کرو گے اتنی اجتماعی پیدا ہوتی چلی جائے گی اتنا آپس کے اندر محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی اور اگر یہ ایمان کی طاقت نہ ہوئی اور دنوں کے اندر پیسے کا مل کر بال کا یقین آیا تو پھر بجائے انسان ہمدردی کے آدمی ہریش بنتا ہے لالچی بنتا ہے آج پوری دنیا کے اندر جو آواز لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ دوسرے کے ہاتھ میں ہے اسے چھینو ٹیکسوں کے راستے سے غریب جو ہے ڈانٹے اور چوری کے راستے سے چھینو مالدار جو ہے وہ سود کے راستے سے چھینے آفیسر جو ہے یہ رشوت کے راستے سے چھینے مزدور جو ہے وہ اسٹرائکوں کے راستے سے چھینے پورے عالم کے اندر جو آواز ہے وہ یہ ہے جو چھینو اور جو چھیننے والے بنیں گے تو آپس کے اندر لڑائی ہوں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آواز لگائی وہ یہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ میں ہو وہ بات ہو سبکے کے راستے سے بانٹو سکا کے راستے سے بانٹو سب فطر فکر کے راستے سے بانٹو قربانی کا گوشت اس کی کھال کو بانٹو اور اسی طرح یتیموں پر غریبوں پر بیواؤں پر رشتے داروں پر ماں باپ پر اولاد پر بانٹو تام اللہ مشکل یتیموں غریبوں کو دو قیدی نہیں دیں دو حالانکہ وہ قیدی غیر مسلم ہے حضور کے زمانے کا لیکن اس کو بھی دو یہ بانچوں کی آواز چلی جب بانچوں کی آواز چلی تو محبوبیت اجتماعیت اجتماعی پیدا ہو گئی اور آج چھینوں کی آواز چلی تو محبوبیت پیدا ہوئی عداوتیں پیدا ہوئی اور اتنی عداوتیں پیدا ہوں گی اجتماعی ختم ہو گئی دیکھنے کے لیے تو سارے جمع ملیں گے آپ کو تاثر ہوں ہم جمع ہوں کوئی وہ سب دیکھنے کے دل سے نہیں جنے ملیں گے لیکن ان کے دل اندر سے پھٹے ہو ان کے دل اندر سے پھٹے ہو تو میں آپ کو ایک بات بار بار یاد دلاؤں گا ایمان کی طاقت کو پیدا کرنا ہے غیر کے یقین کو نکالنا ہے قربانیوں کے ذریعے اللہ کے یقین کو لانا ہے دعوت کی سزا بنا کر جماعتوں میں نکل کر یہ ایمان کی طاقت کو سیکھنا ہے جتنی یعنی ہم ایمان کی طاقت کو سیکھیں گے اور اللہ کا یقین آئے گا تو پھر کاروبار میں دین کا آنا گھروں میں دین کا آنا یہ بالکل آسان ہو جائے گا لیکن ایک بات میں اور بتا دوں یہ میں بتا چکا ہوں کہ ایمان کی طاقت کیسے ملے گی قربانی بابت جو تیرہ سال تک ہوئی اللہ کا قصہ سنایا مدد اللہ کی آ گئی اللہ کی طاقت ساتھ ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ کو دونوں باتیں دکھانی ہے دھوپ اور سایہ کی اور تھی دونوں باتیں دکھائی ہے کے اندر صاحب مدد اللہ کی آئی مدد اللہ کی آئی بے ایمان بھاگنے لگے اپنا مال چھوڑ کر بھاگنے لگے یہ مال غنیمت بالکل حلال تھا اس کو چھوڑ کر بھاگے ٹیکری کے اوپر جو کھڑے تھے تیر انداز انہوں نے اس مال کو دیکھا مال کو دیکھ کر مال کے یتیم کا ہلکا سا غبار آنا شروع ہوا رام بدلی اوپر سے نیچے اتر آئے بات اور حکم چھوٹ گیا جو حکم دیا تھا اللہ نبی نے جس پر امیر جمع ہوا تھا ساتھی نہ جم سکے اور آئی ہماری مدد جو اللہ کی تھی یہ اٹھ گئی یہ کیوں ہوا بس ایک بات ہے قصہ کو میں پرسوں ہوتے سر سنا چکا ہوں مجھے قصہ نہیں سنانا وہ آئی پی میں میں پرسوں پڑھ چکا ہوں میری بات کو سمجھو اللہ کا یقین لانا ہے دعوت کی فضا میں اور غیر کا یقین نکالنا ہے قربانی کی فضا میں اور جہاں غیر کے یقین کا غبار آئے گا مدد جو ہے یہ آسمان بھی طرح چل گئی جیسے ہنین کے اندر کیا ہوا مسلمانوں کی تعداد اور ان کا سامان بہت بھاری مقدار میں تھا دشمن کے پاس کم تھا ذہن کے اندر سب کے لیے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بدر میں ہم چھوڑے تھے زیادہ لوگوں پر غالب آئے تو ہنین میں ہم زیادہ ہیں تو تھوڑوں پر کیوں غالب نہیں آئیں گے نگاہ اللہ سے ہٹی اور نگاہ کی تعداد پر گئی نگاہ اپنے سامان پر گئی جب نگاہ تعداد سامان پر گئی تو غیر کے یقین کا غبار دل میں آنا شروع ہوا جہاں غیر کے یقین کا غبار آنا شروع ہوا تو مدد جو تھی وہ شروع ہی سے آسمان پر اٹھ گئی دیکھو میں بڑی گر کی بات بتا رہا ہوں میں بیماری بھی بتا رہا ہوں علاج بھی بتا رہا ہوں دونوں چیزیں اور یہ پورے عالم کے لیے ہے یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں یہ پورے عالم کے لیے غیر کے یقین کا غبار صاف کرنا ہے اور اللہ کے یقین کو دل میں اتارنا ہے طریقہ میں بار بار بتا رہا ہوں دعوت اور قربانی یہ دو چیزیں میرے محترم دوست اس میں میرا جی چاہتا قرآن کی کے پڑھو لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم مت کم کا كثرتكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رغبت ثم وليتم مدبرين اس کسرت نے تمہارا کوئی کام نہیں بنایا اور تمہیں پیٹ پھیر کر بھاگی سارے کے سارے بھاگے سوائے چند آدمیوں کے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تھے اب یہ اللہ تعالی علیہ وسلم نے زور سے للکارا جیسے وہ مشار سلام نے للکارا مشار سلام نے للکارا ان نمایا ربی سیابی یا یہاں سر سنگھ نے للکارا پر کیا کہا انم ندی نے انم میں المختلف میں نبی ہوں کوئی جھوٹی بات نہیں اور میں عبد المختلف کے علاج بھی ہوں زور سے للکارا اور یا حضرت عباس تھے ساتھیوں نے میںل کا رہا یا میرے انسان یا میرے انسان اور دین کے کام کرنے والوں بس لوٹو اور دین کے کام کرنے والوں بس لوٹو واپس لوٹے بہت تھوڑے سے لوٹے پہلے سے بھی کچھ تھے یہ مل گئے اور مل کر لونے گئے اللہ بات سمجھ میں آ گئی تعداد سے نہیں ہوتا سامان سے نہیں ہوتا تیری مدد سے ہوتا ہے سمجھ میں آ گئی فلا غالب لکم اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا نہیں کم لگی اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اللہ کے بعد تمہاری مدد کون کر سکتا ہے اب سواری یہ پیدا ہوتا ہے اللہ میں آپ کی مدد آئے گی کیسے اللہ ہی کے بھروسہ کریں گے ایمان والے وہی مثال السلام نے جو کہا تھا ہاں، وہی ہم سے بھی کہا جا رہا ہے صرف اللہ پر تبکو کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو للکارا سب جو آگے رہا ان کے دلوں میں تھے وہ یقین تھا غیر کے یقین کا جو غبار تھا وہ صاف ہو گیا اور پکا یقین اللہ کا باقی رہا بالکل فلٹر ہو گیا صفائی ہو گئی اب اللہ کی مدد آئی سما اللہ شکیم ہوں اللہ سولی ون رن رنگا کف اب اللہ نے سکون نازل کیا اور ایسا لشکر بھیجا جس کو تم نہیں دیکھتے تھے بے ایمانوں اللہ تعالیٰ نے پچھاڑا میرے محترم دوستوں یہ ساری بات کہیں پر ہے ایمان کی طاقت پر اس لیے میں نے کہا کہ کاروبار سے مقدم عبادات ہے علم ہے اور ایمان کی طاقت ہے یہ بات بھی میں نے بتائی کہ ایمان کی طاقت ملے گی کیسے دعوت اور قربانی کی فضا میں سمجھ میں آ گیا اچھا اب یہ ساری ترتیب کیسے قائم ہو ارے بھائی جو حکم جہاں پر ہے اسی جگہ پورا کرنا پڑے گا اندازہ حکم پورا کریں گے تو پورا دین بڑی بات نہیں بیٹھتی تقدیم تاخیر جو نبی نے بتائی وہ کرنی پڑے گی ہماری اپنی رائے سے نہیں ہوگی کاروبار میں میں کر رہا ہوں دین نہیں میں گھر کر رہا ہوں دین ہے دین دین پورا دین ہے وہ دین کا حصہ ہے اور پھر دین کا حصہ نہیں اس وقت ہوگا اپنی جگہ پر ہو جس کو مقدم کرنا مقدم کرو جس کو مؤخر کرنا ہے کرو تو ترتیب صحیح بیٹھے ارے بھائی سارے پرزے ہیں موٹر کے لیکن ترتیب کے ساتھ فٹنگ نہیں تو موٹر نہیں بنتی دین کے آپ سارے کام کر ڈالیے لیکن اگر ندی پانچ سالوں میں ترتیب نہیں تو دین کی گول وہ اتنی بیٹھے گی جو دنیا کے اندر ہم نے امن و امان کو قائم کر دے اللہ عالمینی والی شان کا مظاہرہ اس کو ترتیب سے آ جائے سب سے پہلے دعوت ہوگی نقل حرکت والی ہوگی اس سے مکانی طور پر دعوت زندہ ہوگی اس سے عبادات میں طاقت ایمان کے اندر طاقت پیدا ہوگی اس سے اخلاقیات پر ہم آئیں گے اس سب پر جان اور مان لگانے کے بعد جو بچا کھچا ہے اسے ہم اپنی ضروریات پر لگائیں گے اور اگر شروع میں ہم نے ضروریات پر لگانا شروع کیا اس دین کے لیے ہمارے پاس جان مال کا کوئی حصہ نہیں بچے گا اور یہ ضروریات فضولیات کا ذریعہ لے لیں گے پھر ایک ایک شادی کے اندر دس دس لاکھ روپیہ خرچ ہوگا پھر ایک ایک مکان کے اندر دس دس لاکھ روپیہ خرچ ہوگا اور جب نبنی ترتی پر ہم آئیں گے تو لڑکی اگر جوان ہو چکی ہے لڑکا اگر جوان ہو چکا ہے وہ نبنی طریقے میں شادی کر دے ایک ہزار میں شادی کر دے آپ نے دس لاکھ بچ گیا شادی کا دوسرے لڑکے لڑکیاں غریب تھے ان کی شادی کر دی شروع شروع میں تو آپ پر مجاہدہ پڑا ایک ہزار میں شادی کی تالے مارے لوگوں نے ارے کنجوس مکھی چوس چمڑی جائے لیکن نہ جائے دیکھو اس کروڑ پتی کے لڑکے کا جمع جانا یہ شادی ہے یہ میت جاری میت آپ نے سب برداشت کر دیا بھائی نبی کے طریقے کو لائیں گے تو برداشت کرنا پڑے گا لیکن آپ نے جب دوسرے لڑکے لڑکیوں کی شادیاں کرا دی غریبوں کی اب آپ کی محبوبیت آ گئی اپنے لڑکے کی شادی ہو گئی مکان کی ضرورت ہے تو آپ نے پچاس لاکھ کا ایک مکان اپنے لڑکے کا بنانے کے بجائے پچاس لاکھ کی کالونی بنا دی اس کے اندر کمرے بنائے ایک کمرے کے اندر آپ اور آپ کی بیوی دوسرے کمرے کے اندر بیٹا اور بیٹی کی بہو باقی کمرے خالی آپ نے جا کر غریبوں سے کہہ دیا کہ پچہتر روپیہ کرایہ دے کر پچیس سال سے تو کرایہ دار ہے ہماری کالونی کا کمرہ لے دے مہینے میں سو روپیہ دے دے بارہ سو روپئے کا مسلم بارہ ہزار کا مسلم بنا ہے تو دس سال کے اندر تو عمر بن جائے گا مہینے کے سو سو دے دے بارہ مہینے میں بارہ سو اور دس سال کے اندر بارہ ہزار پورے ہو جائیں گے تو مالک بن جائے گا اب آنے شروع ہوئے غریب لوگ ٹھہرنے شروع ہوئے پوری کالونی بھر گئی ایک کالونی والے نے مجھے خبر دی دس لاکھ کی بنی تھی زمانے میں وہ کالونی وہ ہماری صاحب پانچ سال کے اندر وہ کالونی دس سال میں فری ہو جائے یہ ہمارا حساب تھا لیکن غریبوں نے مہینے میں دو سو دو سو دینے شروع کر دی بعدوں نے پانچ سو پانچ سو دینے شروع کر دیے پانچ سال میں کالونی فری ہو گئی پیسے ہمیں مل گئے جو غریب ادا نہ کر سکا پیسے ہم نے اس کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا بلکہ کسی راستے سے اسے زکات دے دی یا دیا دے دیا خود نہیں دیا تاکہ غریب کے اندر احساس کمتری کمتری نہ ہو غریب ہمارے سروں کا تاج بن کر رہے غریب ہمارے پیروں کی جوتی بن کے نہ رہے ہم اس کا اکرام اور احترام کریں گے ہم غریب کو اگر زکات دیں گے تو اکرام اور احترام کے ساتھ دیں گے مسجد کے دلیا پتھر کا مسجد کا ڈلا پتھر قابل احترام ہے کیونکہ یہاں ہمارا فرض نماز ادا ہوتی ہے تو جس انسان پر ہماری فرض زکات ادا ہو رہی ہو تو کیا وہ انسان قابل احترام نہیں بنے گا یہ غریب قابل احترام ہے یہ ہم اس کا اکرام اور احترام کریں گے اب چاروں طرف وہ غریب لوگ بس گئے میں یوں کہتا ہوں کہ اس مالدار کو کتنی محبوبیت ملی اس غریب کے بچے مالدار کے بچوں کا اکرام کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اس کے بعد نے میرے ماں باپ کی شادی کی تھی اور اس کے بعد نے کالونی میں مکان دیا تھا جہاں میں پیدا ہوا تھا آپ کی اولاد تک کی محبتیں اولاد کے اندر باقی رہیں گی یہ ہے وہ راستہ جسے قرآن بتا رہا ہے جسے قرآن بتا رہا ہے کی محبوبیت غریب مالدار سے محبت کرتا ہے مالدار غریب سے محبت کرتا ہے بیچ میں مسجد نہیں بنی سارے کے سارے نماز پڑھتے ہیں ان کی جماعتیں نکلتی ہے باہر کے سورج لوگ جب دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور ایسی کالونیوں کو جب دیکھیں گے تو مالداروں کا غریبوں کا کیسا جوڑ ہے کتنی محبت ہے اگر کوئی اس مالدار کے گھر کو لوٹنے کے لیے آئے گا تو غریب پر چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ پہلے ہماری جان جائے گی پھر ہمارے شیش کا گھر تو لوٹ سکے گا ورنہ نہیں لوٹ سکے گا پہرے دار رکھنے کی ضرورت نہیں جب باہر کے ٹورسٹ امیر اور غریب کا یہ جوڑ عملی طور سے دیکھیں گے تو ان کے دماغ کام کرنے شروع کریں گے وہ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ بھائی اتنی محبوبیت کیسے آئی وہ پوچھیں گے تو تم ان کو جواب دو گے کہ یہ محبوبیت اس لیے آئی کہ مسجدوں میں بچھا کے سہن بنایا اور ایمان کی طاقت بنائی اس ایمان کی طاقت پر مالدار اور غریب کی زندگی بنی ہے محبوبیت والی اب وہ پوچھے گا کہ پھر یہ دنیا میں غیر تفریح ہو رہی اس کی کیا وجہ یہ ساری دنیا پریشان کیوں ہے وہ سوال کرے گا تو تم انشاءاللہ ایسے کوئی والے اسے جواب دو گے کہ ساری دنیا کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ میرا جذبہ پورا ہو اس سے لڑائی ہوگی ہر ایک کا ذہن جب یہ ہوگا کہ میرا جذبہ پورا ہو اس سے لڑائی ہوگی کیونکہ ایک آدمی جب اپنا جذبہ پورا کرے گا تو وہ پچاس کا جذبہ توڑ کے پورا کرے گا جب پچاس سیٹ جلدی ٹوٹے تو یہ پچاس انتظار کریں گے ہمارا موقع ہو تو ہم اس کا جذبہ توڑے تو اس نے پچاس آدمی جذبہ توڑنے والے پیدا کر دیے لڑائی لڑائی جھگڑا ہوا ارے غریب تو پیسے کی ضرورت پڑی مالدار نے سود سے دیا پانچ ہزار روپیہ بیس ہزار کی زمین گروی رکھ لی ادا نہ کر سکا بیس ہزار کی زمین گئی اب غریب کے گھر کے اندر جو رونا مالدار کے گھر میں خوشی کہ پانچ ہزار کی بیس ہزار مل گئے ہمیں جذبہ پورا ہو گیا ہمارا لیکن اس کا جو ٹوٹا لیکن وہ بھی دیندار نہیں اس نے سوچا کہ بتنی بھی دیکھیں گے جذبہ پورا کریں گے اس غریب نے دیکھا کہ مالدار جو ہے اکیلا بیٹھا میں چلا گئے غریب کو اور جا کے پستول دکھا دی مالدار صاحب کو پستول دکھا دی اور پستول دکھا کر ان کا دو لاکھ دے دے اور میں مانتا ہوں گولی مالدار میں اچھا رہتا ہوں کیونکہ پستول دیکھنے کے بعد آدمی کو چودہ تبق روشن ہو جاتے دیکھی دو لاکھ لاگے دے دیے پھر بھی مار دی جان بھی گئی دو لاکھ بھی گئے اب بیس ہزار کی کرتے رہو تو اب غریب کے گھر میں خوشی اپنا جذبہ پورا ہوا مالدار کے گھر میں رونا اس کا جذبہ ٹوٹا چند مہینوں کے بعد پولیس آئی غریب کو منا میں لے گئی اب غریب کا جذبہ پھر ٹوٹنا شروع ہوا اب پولیس والوں کا جذبہ پورا ہوگا خوب مارا آہستہ مار مجھے پھانسی لگ گئی ارے پھانسی کیسے بچوں گا کیسے بچوں گا ان کے بچے کی امید نہیں مجھے وہ مولا گا جی ڈاکہ ڈالا تھا پیلے میں اور کیس ڈھیلا کر دے پولیس کہتی ہے کہ میں اکیلا اپنا جذبہ پورا کرنے والا نہیں ہوں نیچے سے اوپر تک کے سب جذبات سے بھرے ہوئے سب کے جذبات پورے کرنے پڑتے ہیں تو پانچ لاکھ میں جان بچے ڈاکو امر بھی کا ڈاکو ایک اکیلے پوری گینگ ہوتی ہے وہ گینگ بیٹھی نے بھائی آدمی بچانا چاہیے اپنا اس نے بہت ہمیں ڈاکے مار کے سکھائے ہمارا استاد ہے آج پکڑا گیا یہ پانچ لاکھ جمع کی تو ڈاکے ڈالے تھے بہت سی جگہ لا کے پولیس والوں کو دے دیے پولیس والوں نے کیش ڈنر کر دیا مالدار کے لڑکوں کو دیتا چلا ہمارے تو دو لاکھ گئے ہمارا باپ گیا پھر بھی مارنے والا زندہ رہے گا پولیس کے پاس آئے کو دس لاکھ دیں گے تم کو جس دن سے پھانسی بیٹھی تھرڈ پارٹی کے پاس رکھ دیتے اب پولیس نے کیس کو ٹائٹ کرنا شروع کر دیا سارا مسئلہ پیسے پر چلتا ہے پیسے سے زندگی نہیں بنتی آدمی اپنا جذبہ پورا کر دے ہے یہ تو انفرادی بتائی اور اجتماعی طور پر بھی سن لو میری بات اجتماعی طور پر پوری دنیا کے اندر چلے جاؤ جو پارٹی نثر اقتدار جون سے ملک میں آتی ہے وہ بہت سے لوگوں کے جذبات کو توڑ کر قربان کر کے پھر آتی ہے جب وہ پارٹی بسر اقتدار کسی بھی ملک میں آتی ہے تو جن جن کے جذبات ٹوٹے وہ سارے کے سارے اندر ہی اندر پلان بنا دے اس پارٹی کو اخاڑ گی اب اندر پلان بنانے والے بعض مرتبہ ناکام ہو جاتے ہیں اس لیے ایس سی آئی ڈی والوں نے بگڑ لیا سی بی آئی والوں نے بگڑ لیا جب ناکام ہو گئے تو فری مار دھاڑ شروع ہو جاتی ہے فری نے خانہ میں بھیجو فری انہیں قتل کرو یہ مارو بڑھیا مارو اور پوری دنیا سے تار آنے شروع ہو جاتے ہیں اس کا نام رکھا جاتا بغاوت اور کار آنے شروع ہو جاتے ہیں باغیوں پر قابو پا لیا باغیوں پر قابو پا لیا ہم تم کو مبارکبادی دیتے ہیں تم نے باغیوں پر قابو پا لیا اور پھر اگر وہ پلان ان کا چلتا رہا خوشیا سی آئی ڈی والوں کو بھی ملا لیا سی بی آئی والوں کو بھی ملا لیا سی آئی اے والوں کو بھی ملا لیا جو اور بھی کو اور بلا چھپی ہوئی ہے اسے بھی ملا لیا ملا کے اوپر والوں کو پتا نہیں چلا اور ایک دم سے ایک دم سے اوپر والی پارٹی ہٹائی اور دوسری پارٹی آئی جب یہ دوسری پارٹی آ گئی جس کا نام کیا رکھا جب انقلاب اگر پلان پکڑا گیا تو بغاوت اور اگر پلان پورا ہو گیا تو انقلاب اب چاروں طرف سے تار آئیں گے کہ انقلاب مبارک اور ہم نے تم کو تسلیم کر دیا یہ پورے عالم کے اندر ہو رہا ہے کسی کی جان محفوظ نہیں کسی کا مال محفوظ نہیں اور کسی کی آمد محفوظ نہیں اس لیے یہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا جذبہ پورا ہو جب آدمی کے اندر ہر لالچ چاہتا ہے تو اس سے زندگیاں اجڑتی ہے اور دل پھٹتے ہیں اور جب آدمی کے اندر اشار اور ہمدردی آتی ہے اور چھینوں کے باغوں والی آواز لگتی ہے تو اس سے آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے جتنا بھی کیپیٹل جون سے ملک میں اگر انسان اندر بھی ایمانیات کے جذبات پیدا ہوئے تو اسے کیپیٹل کے اندر محبوبیت قائم ہو جائے گی اور اگر یہ سب لالچ والی زندگی اپنے جذبات کے پورا کرنے والی جون سے گھر کے اندر ہوگی اور جون سے ملک میں ہوگی اور جو ان سے کارخانے میں ہوگی اور جو ان سے خاندان میں ہوگی اس خاندان کے اندر فٹ فٹبل ہوگی بڑی بات میری مان لو شار ہمدردی اس سے نہ محبوبیت صرف اور لالچ اس سے ذریعے لڑائی آسان کی مثال سمجھو ایک کیلو حلوہ ہے پانچ آدمی کھانے بیٹھے پانچوں کے اندر انسان اور ہمدردی کا جذبہ ہے ہر ایک کا ذہنی کا دوسرا کھائے میں نہ کھاؤں حلوہ سر جائے گا ایک آدمی نے ہمت کی لکما ایک کے منہ میں ڈالا دوسرے کے منہ میں ڈالا چار آدمی منہ میں چار لکمے چلے گئے پانچواں لکما اٹھا کے پھر پہلے والے کے منہ میں ڈالا دو دو چلے گئے سب کے منہ میں لیکن وہ چاروں بھی اشار ہمدردی والے تھے وہ چاروں جو کہ کھاؤ میں منتر نہیں تھے لالچی نہیں تھے انہوں نے دیکھا کہ خود تو نہیں کھا رہا ہمیں کھلا رہا تو انہوں نے بھی ایک ایک لکما اسے کھلایا بارہ لکموں میں حلوہ ختم ہوا مقدر کا جس کو زیادہ تھا زیادہ ملا کم تھا کم ملا لیکن دل کے اندر محبت آ گئی اب ان کی باتیں محبت کی ہوگی اس لیے ایک کلوی کیلو حلوے میں محمد پیدا ہو گئی وہ سارے کے سارے یوں کہتے ہیں کہ بھائی تم نے تو ہم کو دو دو لکمے کھلائے اور ہم نے تو تم کو صرف ایک ایک لکمہ کھلایا تم کتنے بھلے آدمی ہو کہ ہم کو دو دو لکمے کھلائے محبت کے قابل ہو تم یہ کیا کہتا ہے نہیں نہیں نہیں نہیں ارے تم نے میں نے تو تم کو دو دو نقمے کھلائے لیکن تم سب نے مل کر میرے کو چار محمد کھلائے یہ محبت کی بات کھلانے والا نفے میں رہتا ہے کھلانے والا نشے میرا یہی ایک حلوا ایسے پانچ آدمیوں کے بیچ میں رکھ دو جو کھاؤ منتر ہو جذبات کے ہوئے ہو ہری سر لالچی ہو یہ جب بیٹھیں گے تو ذہن ہر ایک کا کیا ہوگا یہ سارا حلوہ میرے پیٹ میں کیا جا بھی سکتا نہیں کیوں کہ دوسرے چار کے تو پورا حلوہ تو ایک کے پیٹ میں جائے گا نہیں ان لیکن یہ سب لالچ کا جو اندر کا جذبہ ہے یہ سارے کے سارے ہوائی فیر کی طرح اس طریقے سے اس کو ٹوٹیں گے کہ چند منٹ میں حلوہ صاحب اچھا اب حلوا تو چند منٹ میں صاف ہوا بازوں کو زیادہ کھانے ملا بازوں کو کم ملا لیکن اندر کا ہرس اور لالچ اس وجہ سے آپس سے مل پھٹ گئے اب ان کی باتیں سنو ان کی باتیں کیا ارے جتنی دیر میں میں نے ایک رکنا کھایا تھا ارے اتنی دیر میں تو تین رکنے کھا گیا میں دیکھ رہا تھا وہ تین رکنے کھانے والا کیا کھائے گا ارے جانتا ہوں تیرے کو میرے تین مکموں سے تیرا ایک مکمہ بڑا ہوا تھا اس لیے چواری میں دیر ہوئی وہ یہ کہے گا اتنا ایک کیڑوں حلوا اور اس کے اندر اندر کا حص آپس میں عداوتیں پیدا کر رہا ہے اور ان کے اندر کی اشار اندر بھی آپس کے اور محبت پیدا کر رہی ہے میں کہتا ہوں جی جس گھرانے میں اشار ہمدردی آئی محبت آئی گی اور لالچ آیا لڑائی ہوگی یہ پوری دنیا کے ملکوں میں ہوگا تو یہ پورے عالم کا نظام دیکھا ہوا ٹورسٹ جب اس کالونی کو دیکھتا ہے کہ سارے کے سارے بہت چین اور سکھ کے ساتھ مالدار بھی اور غریب بھی پھر اس کے سامنے تم آئے کرو گے میں نہ بولا سال ہم آن سا بہو حیات بولا حیاتم طیبہ اللہ علیما کا لینا ایمان اور اگر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی مزیدار بنائے گا اب وہ ٹورسٹ یہاں آئے تھے اور یہ زندگی عمل دیکھی تو وہ کہے گا بھائی یہ ایمان اور تو میرے کو بھی سکھا دو دوسری آپ سے سنا دو ام اللہ ملو سارے ہاں سہ جانا احمان ایمان سارے ہاں پر آپس میں محبت ہے دونوں کالونی میں کیسی محبت ہے وہ کہے گا بھائی ایمان اور ہمارے سارے ہاتھوں بڑے مزیدار ہے اچھا تمہارے قرآن میں یہ جو پورے عالم کے اندر پریشانیاں ہے اس کا کوئی ذکر ہے وہ فرشتوں پوچھے گا وہ تو نیگیٹو بھی پوچھے گا پوزیٹو بھی پوچھے گا روشنی کیسے ہوتی ہے اندھیرا کیسے ہوتا ہے وہ پوچھے گا اس کو کہو گے ہاں سن لے یہ جو تم کھاؤ بنتے سارے جمع ہو گئے ہری سے لالچی جمع ہو گئے اپنے جذبات کے پورا کرنے والے جمع ہو گئے تو اس پر اللہ زندگی گزاریں گے وہ اللہ بتا رہے ان کا کہنا بتا رہے جس نے اللہ کی نصیحتوں سے اعراض کیا اللہ کہتے ان کی زندگیوں کو ہم کم کر دیں گے مالدار غریب کا سن لیا پارٹیوں کا سن لیا اب تنگ برسر اقتدار پارٹی پوری دنیا میں ان کی بھی اب تنگ اور جو اندر اندر کام کر رہی ان کی بھی اب تنگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور رحمت عالمین کا دامن جب اس دنیا نے چھوڑا تو سب کی زندگی تنگ ہو گئی ان کے کھیلے غلط آدمی گئی اللہ میں اخبار نے میں بندہ کیا کو بنایا اللہ کہیں گے کہ میری آیتیں تیرے سامنے پڑھی جاتی تھی اور تم نے میری آیتوں کا خیال نہیں کیا تو اب میں تیرا خیال نہیں کروں گا میرے محترم دوست میں بہت ہی ہمدردانہ طریقہ تیار کرتا ہوں دوبارہ ترتیب کو قائم کرنا ہے کاروباری لائن سے مقدم عبادات علم ایمان کی طاقت اور یہ ساری ترتیب جو قائم ہوگی ریگولر طریقے پر یہ دعوت کے کام کو اپنا کام صحابہ کی طرح جب ہم بنائیں گے تو یہ ساری ترتیب قائم ہو جائے گی معاشرہ قائم ہوگا اس معاشرے کو لے کر بھی جو جواب نکلیں گے تو پورے عالم کا معاشرہ بدل جائے گا اللہ کی ساتھ سنگی لیکن یہ ترتیب غلط ہو گئی تقدیم تاخیر میں بڑا فرق ہو گیا کاروبار اور گھر ہی اصل بن گیا ساری پریشانی اسی وجہ سے بنا قرآن میں حکم ہے یہ تو قرآن میں ہے اس کو وہ قسمت کو ہوں البیا کاروبار گھر کو قرآن بتا رہا ہے اللہ کا حکم ہے میرے بھائی اللہ کے حکم کو دوسرا بھی ہے کہ نہیں سارے حکموں کی ترتیب جمع ارے جنگل بیابان کے اندر ہے ایک آدمی جنگل بیابان کے اندر ایک آدمی ہے نماز شروع کر دی سامنے سے اندھا گزرنے لگا کنویں کے اندر گرنے کا خطرہ ہے اس کا وہ حکم آ گیا ایک یہاں کا پورا کرنا یہ حکم ہے دوسرا اس اندھے کو کنویں سے بچانا دوسرا حکم ہے دیکھنا یہ پڑے گا کہ پہلا کون تھا دوسرا کون سا ٹائر نیچے لگانا کہ اوپر لگا اگر اوپر لگائے تو موٹر نہیں بنتی نیچے لگائے تو موٹر بنتی ہے ہر چیز اپنی ترتیب سے ہو پورے سارے ہیں لیکن میں ترتیبی سے لگائے یعنی اس موٹر کا سینڈ بیلٹ بھی ہے ہینڈ بریک بھی ہے لیگ بریک بھی ہے ٹائم بھی ہے بمفر بھی ہے ٹائر بھی ہے ہوڈ بھی ہے بھی ہے سب ہے لیکن ترتیب سے لگے تو موٹر بوٹ ہر کارخانے کے بندے میں تین چیزیں چاہیے ایک تو پرزے صحیح ہو ایک پرزوں کی فٹنگ صحیح ہو اور ایک اندر کی طاقت ہو اگر پیٹرول کی طاقت موٹر نہیں چلتی اگر الیکٹرک کی طاقت نہیں ہوگی تو کارخانہ نہیں چلتا اس لیے بجلی کی طاقت چاہیے پیٹ اندر کی طاقت چاہیے ایک پرزے بالکل صحیح ہو ایک کی فٹنگ صحیح ہو ایک پرزا بنا ہے جب جاپان کی بڑی ہوئی مشین آپ لائے پرزا خراب ہو گیا اب پاکستانی پرزا آپ نے لگایا وہ مشین نہیں چلے گی تو جاپانی پرزا آپ کو منگوانا پڑے گا ایک تو پرزے صحیح ہو پرزوں کی فٹنگ صحیح ہو اور اندر کی طاقت ہو تو پوری زندگی جو گزر رہی ہے مسلمانوں کی ایک تو وہ زندگی صحیح ہو دوسری بات ہے وہ زندگی کی فٹنگ لمبی ترتیب پر آ جائے اور تیسرے اندر ایمان کی طاقت اور کی طاقت آ جائے پھر یہ برا عالم امن آئے گا تھوڑی نصیبی مل ملنا ہے جا تبدیل شہم اور اس میں نماز میرا نماز ادھر کا حکم ہے نماز پڑھتا رہا ہے ہمارا کنواں میں گر گیا اسے کہا جائے گا حکم ابھر کر ٹوٹ گیا واہ ہم تو نماز پڑھ رہے تھے بھائی پہلے اندھے کو بچانا چاہیے نماز کو شور کر اور پھر نماز پڑھنی چاہیے پورے پہلے نماز پوری کی بندہ کی دیا تو تقدیم تاخیر دیکھنی پڑی ایک آدمی گھر پہنچا ایک دوسری مثال دے رہا ایک آدمی ہی گھر پر پہنچا وہاں پر تین چیزیں دیکھی ایک طرف جو مہمان آئے ہیں ان کو ٹھہرانا ایک طرف بچے بھوکے ہیں ان کو کھلانا اور ایک طرف ایک آدمی پستول لے کر کھڑا ہے اس آدمی کو مارنے کے لیے تینوں کام ضروری لیکن اس میں پہلا کون سا کام کرنا پہلا کام اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کے پستول چھین کے پولیس کے حوالے کرنا یہ کام پہلا ہے دوسرا کام بعد میں کرو لیکن اگر یہ آدمی اپنی کم سمجھی سے مرانا مہمان کا ٹھہرانا بھی تو ضروری ہے بچوں کو کھلانا بھی تو ضروری ہے ہم اپنے بھوکے بچوں کو نہیں کھلانے کیسی باتیں آپ کر رہے ہو اچھا میں مہمان کو گھیرا بچوں کو کھلا لیکن وہ پستول مار دے گا تو دونوں کام گئے پہلے اس کی پستول سمجھ تو اسی طرح میرے بھائی شیطان جو پستول لے کر کھڑا جو ہمیں غلط راستے میں ڈالنے کے فکر میں ہے وہ ہماری ترتیب کو بدلتا ہے تو پہلے شیطان کے پستول سے بچنا ہے اور ہمیں نبوی ترتیب کے اوپر آنا ہے ایک تیسری مثال بھی لے لو کئی مثالوں میں بتانے کیوں دے رہا جس کام کے ذریعے آخرت کا نقصان ہو اور جس کام کے ذریعے دنیا کا نقصان ہو یہ دو چیزیں الگ رہے دنیا کا نقصان آخرت کا نقصان دنیا کے نقصان سے بھی بچنا آخرت کے نقصان سے بھی بچنا دونوں نقصان ساتھ میں جمع ہو جائیں تو پہلے آخرت کے نقصان سے بچو اس سے فاری ہو گئے پھر دنیا کے نقصان سے بچو اس کی مثال یہ ہے کہ ایک طرف تو سانپ حملہ کر رہا ہے اور ایک طرف مچھیاں حملہ کر رہی ہے شہد کی اب شہد کی مچھلیوں کا حملہ یا یہ سمجھو تتیا ایک تتیا حملہ کر رہا ہے اور ایک طرف سانپ حملہ کر رہا ہے تو پہلا کام ہے سانپ کے حملے سے بچنا دوسرا کام ہے تتیا کے حملے سے بچنا اگر پہلے آپ تتیا کے حملے سے بچے اور سانپ نے کاٹ کھایا آپ مر جائیں گے اور اب پہلے آپ سانپ کے حملے سے بچے اور یہ کہ حملے کو برداشت کر لیا اس کا علاج ہو جائے گا آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے اگر دنیا کے نقصان برداشت کر لیا اور آخرت کے نقصان سے بچ کے پھر دنیا کے نقصان سے بچے یہ صحیح ترتیب ہوگی اس بنا پر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ ساری ترتیب کو صحیح قائم کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ ممبئی سے دعوت کا کام لے کر دعوت کے کام کو مقدم کرا کر اور دوسرے کاموں کو نمبر دو کے اوپر کرا دیا کاروبار کو نمبر دو پر گھروں کو نمبر دو پر اگر اس طریقے سے سارے آئے اور دعوت کے کام کو کام بنا لیا تو ہمارے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی اور یہ کبھی زبان پر مت لانا اور کبھی سہن بھی نہیں مت لانا کہ مولانا وہاں پر حضرت سلام اللہ جی نبی تھے انہوں نے نلکارا یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے انہوں نے للکارا یہ ایمان کا جو طاقت آ گئی وہ اندر کا غبار صاف ہو گیا آج بلا وہ نبی تو ہے نہیں بیچ میں بات اور بتاؤں جماعتوں میں پھرنے سے قربانی اور بادت کے ذریعے دل کے اندر ایمان کی طاقت آتی ہے لیکن جب گھر پر آؤ گے تو کاروبار اور گھر سامنے ہوگا تو اس کے یقین کا غبار دل پر آئے بغیر نہیں رہے گا اس کے ساتھ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گھروں پر آنے کے بعد مکانی کام میں لگ جاؤ جب مکانی کام میں لگ کر بار اللہ کو بولو گے سنو گے اور اس میں کاروبار گھر کو تھوڑا تھوڑا قربان کرتے رہو گے تو مکان پر رہتے بھی غبار صاف ہوتا رہے گا اور یقین کی طاقت بڑھتی رہے گی لیکن آپ کے دل میں یوں آ رہا ہوگا تمہاری صاحب باہر تو نبی تھے مدد اللہ کی آ گئی اب نبی تو رہے نہیں تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی میرے محترم دوست نبی کی موجودگی میں مدد کا جو وعدہ کیا ہے قیامت تک جب ایمان کی طاقت ہوگی تو قرآن نے مدد کا وعدہ کیا ہے قیامت کا ایمان کی طاقت پر مدد کا وعدہ ہے اما منن شروع رسولنا الحیات الدنیا ویوم یقوم رشاد ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ہم ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں دور فاروقی کے اندر دور فاروقی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدر مبارک میں تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے جو کام لائے ہیں یہ کام سارے نبیوں کے ایمان کے کام سے زیادہ طاقت والا کام ہے یہاں جو ہندوستان رضی ہوتا تعالیٰ ہو دس ہزار گھوڑے سواروں کو لے کر دریائے دجرا کے اندر اب گھوڑوں کو ڈالا اور گہرے پانی میں نہ لوں گے ارے علیہ السلام کے قصے کے اندر تو وہ بنی اسرائیل موتی تھے اور وہ اویلیب ندی کے ساتھ چلے اور پانی کے اندر جو راستہ بنا اس راستے پر چلے امتی چلے ندی کے ساتھ چلے راستے میں چلے اور یہاں رساد کے قصے کے اندر امتی چلے ندی کے بغیر چلے پانی کے اوپر چلے اور امتی نہیں چلے مجرو نے گھوڑے چلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور ایمان کی طاقت ہمیں دے کر گئے وہ سارے نبیوں کے دین اور ایمان کی طاقت سے آگے ہوئی نبی کے بغیر چلے اور امت نہیں چلے اور پانی کے اوپر چلے اور امت نہیں چلے اور کے گھوڑے چلے اگر آپ کے شہر کے اندر یہ بات آتی ہے کہ مولانا وہ تو وہ تو صحابہ تھے اس لیے ایسا ہوا بعد والے قصے میں بہت سے جس کو سنانے کا وقت نہیں رہا صلاح ہوگی نہیں ہوگی ایک سہا ان کے ساتھ نہیں تھا لیکن وہ ایمانی طاقت والے ان کے ساتھ تھے تو اللہ کی کیسی مدد آئی میں یہ کہتا ہوں کہ آخری زمانے کے اندر دجال اور الجر ماضی کی طاقت ہوگی اس کے مقابلے پر جب ایمان کی طاقت والے آئیں گے تو ایمان کی طاقت والوں کے مقابلے میں جب اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہوگی تو دجال اور دجار اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ جیسے قارون فرون ایمان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکے اور جیسے پیسوں کسی ایمان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکے اور جیسے دجال اور ماجد ایمان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکے گا خدا بار کی قسم آج کیا تھی اور آج کا لال تھی یہ بھی طاقت کا مقابلہ خدا پاک کی قسم نہیں کر سکتے دنیا کے اندر پھیل جاؤ اور ساری دنیا کو یہ سمجھا دو کہ خدا کی طاقت کو تسلیم کرو تو تمہارے بیڑے پار ہوں گے اور اگر خدا کی طاقت کو تسلیم نہیں کرو گے تو تمہارے بیڑے غرق ہوں گے خدا کی طاقت کے مقابلے میں یہ ساری طاقتیں مکڑی کے جانے ہیں مکڑی کا جانا بیران گھر کے اندر پہنا جاتا ہے بہران گھر میں مکڑی نے جانا تنا اب ادھر سے ادھر جا رہی اوپر سے گھونسلہ سمندری کا اس میں سے ٹین کے گرے جانا نہیں ٹوٹا کمکری کے اندر انڈے کے گرے جانا نہیں ٹوٹا چھوٹے چھوٹے کیڑے پھنس گئے مکڑی نے کھا لیے مکڑی میں باہر گیا پنک میں تنکے چھنکے میں چھلکے گر رہے میرا جانا ہوئی ٹوٹتا اب کبھی ادھر سے ادھر جائی کبھی ادھر سے ادھر آئی اب یہ منظر جا کے مکڑی نے بھی جانا پڑا اب پورا گھر مکڑی مکڑوں کے جانے سے بھر گیا اب یہ فلاں مکڑی چلی فلاں مکڑی سے ملی فلا مکر چلا فلا مکڑے سے ملا فلا جگہ اتنے مکڑے ملے وہاں سے لال گولا مکرب چلا وہ لال مکڑے سے ملا خدا پاک کی قسم مکڑی اور مکڑے سے زیادہ حیثیت نہیں ہے دنیا کی طاقتوں کی حیثیت خدا کی طاقت کے مقابلے میں مکڑی اور مکڑوں سے زیادہ نہیں ہے اور یہ نہیں کہتا یہ قرآن کہتا ہے اتخذت بيتا شہازت بیٹا لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون پورا عالم دعوت دین سے بحران بن چکا فکر الہی اور تعلیم کے حقوں سے بحران بن چکا خدا کی عبادت سے بحران بن چکا پورا عالم اس لیے اور مکھڑوں نے چالیاں تنگی ہے اگر پورے عالم کو آباد کرنا ہے اگر گھر کو جب آباد کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے مکری مکڑے کے جانے ختم ہوتے ہیں اور مکری مکڑوں کی جالیں ختم کرنے میں دیر نہیں لگتی جھاڑو اٹھایا اور یوں پھیر دیا جالی بھی ختم اور مکڑی مکڑی بھی ختم جب مصر کو حضرت موسا علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے دعوت دین سے آباد کیا اور ایمان سے آباد کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے آزاد کا جو جھاڑو آیا تو اللہ کے عذاب کے جھاڑو نے شام کا ملک کا جانا صاف کر دیا اور اللہ کے عذاب کے دوسرے جھاڑو نے جانا صاف کر دیا اور اللہ کے عذاب کے تیسرے جھاڑو نے قانون کا مال کا جانا صاف کر دیا یہ سارے کے سارے جالے صاف ہو جائیں گے اگر ایمان کا کام عالم کے اندر ہوا لیکن بھائی میں نے پرسوں کے بیان میں کہا تھا ہمیں کسی کا بیڑا غرق نہیں کرانا السلام کی طرح کامیاب ہو جاؤ گے اور اگر خدا کی طاقت تمہارے خلاف ہو گئی تو پھر قانون قانون کی طرح تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے خدا کی طاقت کو تسلیم کرو اگر اللہ کی پکڑ تمہارے اوپر آ گئی تو کوئی مرضی طاقت تمہیں نہیں بچا سکتی اور جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو روحانی طاقت بھی نہیں بچا سکتی جیسے روح علیہ السلام کی روحانی طاقت اللہ کی پکڑ آ جانے کے بعد بیٹے کو نہیں بچا سکی اور ابراہیم علیہ السلام کی روحانی طاقت اللہ کی پکڑ آنے کے بعد اپنے باپ کو نہیں بچا سکی روحانی طاقتوں کا کام اللہ کی پکڑ سے بچانا نہیں ہے بلکہ اللہ کی پکڑ آنے سے پہلے ان کو یاد دہانی کرانی اور سمجھانا ہے ان ارنا روح لا قوم ہی قوم کا نکل ہو جاتی ہے ہماری پکڑ آنے سے پہلے یہ سمجھا دو جب اس طریقے سے تم پورے عالم میں سمجھاؤ گے اور اللہ کی طاقت یقین آ جائے گا اور لوگ سمجھیں گے کہ اتنی طاقت سے بڑی طاقت اللہ کی ہے تو پھر لوگ تم سے اللہ کی طاقت کو اپنے ساتھ کرنے کا طریقہ پوچھیں گے تعلیم کے حقوں میں بیٹھیں گے دنیا میں اشار ہمدردی کی فضا ہوگی قومیں قومی اشار ہمدردی پر آ جائیں گے دنیا میں جنت کے مزے آنے لگیں گے ہر آدمی خدا کی خلافت والے کام کرے گا لنستخلفنهم لنستخلفنهم في في سارے یہ ایمان والے اور ارمان والے زمین کے اوپر اللہ کی خلافت کے کام کریں گے اشار ہمدردی کے کام کریں گے جب یہ سارے بھلے بن جائیں گے اور اللہ کے خلیفہ والا کام کرنے لگیں گے تو نام آنا ان کے نظام کو چلانے والا کوئی بڑا ہوگا وہ جو بڑا ہوگا وہ چاہے گورا چودھری ہو اور وہ چاہے لال چوہری ہو جب اس نے ایمان کی طاقت کو تسلیم کر لیا اور جب اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کے خوش ہونے کا کو تسلیم کر دیا اور اس طریقے پر آ گیا وہ اللہ والا بن گیا کیونکہ سارے اللہ کے خلفا جو ہوں گے اور سارے اخلاق والے ہوں گے ان میں جو بڑا بنے گا وہی سب سے زیادہ ایمان گزار ہوگا سب سے زیادہ ایمان کا پکا ہوگا سب سے زیادہ خدا کی ذات کے وہ طاقت رکھنے والا ہوگا سب سے زیادہ سننے کا وہ پابند ہوگا یہ بڑا ہوگا اب وہ چاہے وہ بڑا گورا چودھری بن جائے چاہے لال چودھری بن جائے اسی کا نام امیر ہوگا اور اسی کا نام خلیفہ المسلمین ہوگا میرے محترم دوستوں اس وقت میں اگر کسی نے خدا کی طاقت کو تسلیم نہیں کیا تو یہ کہہ دے گا کہ تیرے ایٹمبر میں کوئی طاقت نہیں ہمارے اللہ کے اندر طاقت ہے اس وقت کے اندر جو کام ہوگا وہ ہوگا جہاد کی سبھی کا وہ آخری بن گیا یہ خام ہاں تلواریں اٹھانا اور مارنا اور مورنا یہ کوئی چیز نہیں ہے اصل دعوت کے ذریعے ایمانی طاقت پورے عالم کے اندر پھیلانی ہے اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بالکل میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے سب کو بھیج دیا اللہ کے راستے میں بھیج دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پانچ بیویوں کا کیا ہوگا حضرت عمر نے کہا یہ میں تم ڈیڑھ سو آدمیوں کو بھیج رہے ہو یہ عورتیں یہاں پر صرف بچے رہ گئے کوئی مرد ان کی حفاظت کا نہیں رہا لاکھوں کا حملہ ہو رہا ہے یہ کیا ہوگا تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کے سینے کے اندر ایک مار کر یوں کہا کہ ان کا شدید ہے یوں حضرت عمر کے شہر میں ان عورتوں اور بچوں کا رونا تھا حضور کے نشان پر حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ عورتیں کس قدر چیخے مار کے رہی ہیں یہ زوج متحرات حضرت تو سلم یہ فرماتی ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب حضور سرم کو قبر آپ کے چہرے اندر کو دیکھ دیکھ کر ہم تسلی لیتی تھی لیکن جب تھاوڑے لگے ہیں اور قبر کھلی ہے اور آپ کو جب اندر اتارے جانے لگا تو ہم عورتوں کی چیخیں نکل گئی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 حضرت فاطمہ حضور کے کسان میں کیا کہتی ہے سبت لیا مسائے من لو لو انہ لیا مسائے من لو انہا سبتا لیا نے دیا میرے اوپر وہ مصیبتیں پڑی ہے کہ اگر دن پر وہ مصیبت آتی ہے تو رات میں دن بن جاتا حضرت فاطمہ یہ فرماتی ہے ماضا علامن الامن شمہ تربتا مدی ماں گا الامن شمہ تربتا مدی اللہ جسم مد زمان ہو ماضا علامن شمہ تربت مدی اللہ جشم مد زمان ہوا ارے جس نے حضور کی قبر کی مستی سوری میں بکری ڈالنے کے وقت میں تو زندگی بھر نئی مہینے اتروں کا سمنا کیا بات ہے